رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا کیا کر رہے ہیں میں ہاں؟ کیا کو نیچے اسے بھی سے کیا لینا دینا اس کو ادھر کر دو فین نیچے کر ڈالو فین پہلے جانتا ہوں رکھ ڈالو نا مولانا ذرا ادھر پیچھے جائیے فین ادھر رکھ دیں گے تو مطلب ایسا ایسا ایسا عبداللہ دیا ہوا ہاں ٹھیک ٹھیک ادھر ادھر مائک کی طرف کرو کرو گھامڑ نہیں آتا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین نظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں معذر سامعین کرام قبل اس کے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں آپ حضرات جانتے ہیں آج کا جلسہ ایک عظیم الشان مقصد کے تحت منعقد کیا گیا ہے اور امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتنوں کے بادل منڈلا رہے ہیں ان میں سے ایک خطرناک فتنہ آدیانس کا فتنہ ہے جو قادیانی اپنے آپ کو احمدی محمدی کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں کلیم طیبہ ہماری طرح پڑھتے ہیں نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور مسلمانوں جیسا نام وہ بھی رکھتے ہیں آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہ فتنوں کو کیا جانتے وہ دشمن کو کیا پہچانتے ان کو اپنی ضروریات دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے لباس کیسے ہونا چاہیے پردہ کیسے ہونا چاہیے شادی بیاہ کیسے ہونا چاہیے نماز جیسے اہم فریضے کی ادائیگی پچانوے فیصد مسلمان سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے پیر کہیں ہے نگاہ کہیں ہے آستین چڑی ہوئی ہے کہیں کوئی کسی جگہ پر ہاتھ باندھے ہوئے ہے پیر کی انگلیاں شمال کی طرف جنوب کی طرف اس غفلت کا بھرپور فائدہ اٹھایا اسلام اور مسلمان دشمنوں نے کارخانے میں چوری اسی وقت ہوتی ہے جب واچ مین اور نگہبان اور محافظ سو جاتا ہے اور غفلت میں رہتا ہے محافظ اگر جگتا رہتا ہے واچ مین اگر ہوشیار رہتا ہے چور کی ہمت نہیں ہوتی آج جتنے کتنے وقت کا جھوٹا خدا پیدا کر چکا ہے اور پیدا کر رہا ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میری اور آپ کی کوتا ہی اور غفلت کی وجہ سے یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں ہم اگر جگے ہوئے رہتے ہمارا ایمان ٹکوں میں نہیں بکتا آج یہ خبریں سننے میں نہیں آتی کہ قادیانی فرقے کے لوگ پیسہ دے کر نوکری دے کر مکانات بنا کر اماموں کو مقرر کر کر ٹور میں بھیج کر مسلمان نوجوانوں کے ایمان اور ضمیر کا سودا کر رہے ہیں کبھی مسلمان خواب و خیال میں بھی اس کو سوچ نہیں سکتا تھا خود غفلت کے اندر بڑھا ہوا ہے اسے اپنے غسل کا پتا لیں ہزاروں ہزاروں عورتیں ہیں ہاتھوں کے اندر نیل پالش لگی ہوئی ہے لپسٹک لگی ہوئی ہے اور ان کا غسل ہو رہا ہے ان کا وضو ہو رہا سوئی کے ناکے کے برابر جسم کا کوئی حصہ غسل کے اندر خشک رہ جائے اور سوکھا رہ جائے کسی مسلک میں بھی غسل نہیں ہوتا بنیادی چیزوں کا ہی نہیں ہے آج مسلمان سب کا فلموں میں کام کرنے والے ناٹکوں میں کام کرنے والے ڈراموں میں کام کرنے والے کرکٹ کھیلنے والے فٹ بال کھیلنے والے ان کی تاریخ اور ان کی ہسٹری کے پیچھے پڑا ہے ابھی دیکھیے یہاں جتنا مجمع آیا اس سے سینکڑوں گنا مجمع آپ کو سڑکوں کے اندر ملے گا کہ وہ ٹی وی کو گور گور کر دیکھ رہا ہے کون کتنے رن بنا رہا ہے اور کس کی وکٹ گر رہی ہے ابھی اسی گلی کے اندر جو ہمارا بیان چل رہا ہے خدا جانے کتنے مکانات اور کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں کے اندر یہاں اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں دین کی باتیں ہو رہی ہیں اور امت مسلمہ ایک خطرناک فتنے سے دو چار ہے اس کے بارے میں آگاہی کی باتیں ہو رہی ہیں اسی گلی میں صحیح تھا نا بھائی میں پیان پین مر جا رہا ہوں میں پہلے صحیح تھا نا آپ کی خراب تھا نا صحیح ہے اب صحیح تھا نا جی دھیان بھی اسے کیا بھی لینا دینا نہیں اس کی بیٹری ویک ویک ہو جیسا وہ پھر اس کی آواز جاتی ہے صحیح تھا نانیا کہیں کو کرے ابھی گرواٹی سچپن سما ہوگا اسی گلی اور اسی محلے میں کتنے سینکڑوں افراد ایسے ہوں گے یہاں اللہ اور اس کی رسول کی باتیں سنائی جا رہی ہیں اور کہی جا رہی ہیں اور کتنے مادردان مسلمان مرد اور عورتیں ننگا ناچ دیکھ رہے ہوں گے کرکٹ دیکھ رہے ہوں گے قادیانی حملہ نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا امریکہ دہشت گرد نہیں کہے گا تو اور کیا ہوگا ہمیں فکر نہیں ہے ہم دین کے بارے میں نہیں سوچتے کتا کھانے کنجیر کھانے والی قوم شرابوں میں نصفت ہونے والی قوم زنا اور بدکاری کو اپنا مشغلہ بنانے والی قوم اسے کیا ضرورت ہے سوچنے کی اس سے کیا گلا کرنا وہ تو اپنا فریضہ پورا کر رہی ہے جو الزامات لگانا ہے جو بدنامی دینا ہے مدارس مساجد داڑھی والے عوامہ والے نکاح والوں کی کی ساتھ کو جو مجرو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں اور اپنے فریضے کے اندر وہ پورے اتر رہے ہیں اور مسلمان سود کے اندر رشوت کے اندر بدکاری کے اندر قوم کی بیٹیاں اغیار کے ساتھ بھاگ جانے میں ہر آئے دن ایک نیا ریکارڈ توڑ رہا ہے ہمارے آقا نے فرمایا کہ شادی کم خرچ والی ہو مسلمان حرام کما کر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ پیسہ شادی کے اندر خرچ کیا جائے دکھاوا کیا جائے ریاکاری کی جائے یہ شان و شوکت کی بات ہے مسلمان میں کب قدر کی آقا کی سنتوں کی مسلمان میں کب قدر کی داڑھی کی مسلمان نے کب قدر کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کی دشمن اپنا کام برابر کرتا رہے گا اور کر رہا ہے ہمیں دشمن سے کوئی شکوا نہیں ہے اور دشمن سے ہمیں کوئی گلا نہیں ہے شکوا تو اپنی قوم سے ہے اور شکایت اپنی جماعت سے ہے اس وقت پورے عالم اور پوری دنیا کا مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہر طرف سے آقائے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا ایک وقت وہ آئے گا بارش کے قطروں کی طرح یہ امت فطروں کا سامنا کرے گی آپ نے فرمایا صبح کا مومن شام میں کافر ہو جائے گا شام میں کریمہ پڑھنے والا کوئی گارنٹی نہیں کوئی ضمانت نہیں کہ صبح تک وہ ایمان پر باقی رہے گا آپ نے فرمایا ایک زندہ ایمان والا کسی صاحب ایمان کی قبر پر ہاتھ رکھ کر فتنوں سے ڈر کر اور فتنوں سے گھبرا کر اللہ سے یہ دعا کرے گا اے اللہ کاش میں اس قبر کے اندر ہوتا تو ان فتنوں سے بچ جاتا یہ زمانہ مانا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا زمانہ ہے مانا اطارت مریخ مشتری پر کمندے ڈالنے کا زمانہ ہے مانا زمین و آسمان کے نظام کو اور شمسی توانائی کو سولار پاور کو سائنسدانوں نے مسقر کر لیا ہے مانا کہ اس کا زمانہ ہے لیکن شاید نہ زمین نے اس سے بدتر حالت مسلمانوں کی دیکھی ہوگی نہ آسمان نے آج سے بدتر مسلمانوں کی حالت دیکھی ہوگی دائیں سے بائیں سے مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے امیروں کی طرف سے غریبوں کی طرف سے بڑوں کی طرف سے چھوٹوں کی طرف سے مردوں کی طرف سے عورتوں کی طرف سے حاکموں کی طرف سے محکوموں کی طرف سے مشرق والوں کی طرف سے مغرب والوں کی طرف سے شمال والوں کی طرف سے جنوب والوں کی طرف سے ہر طرف سے ہر سم سے فتنے آ رہے ہیں اور مسلمان آج فتنوں کے اندر جکڑا ہوا ہے ایک فتنے کو ختم کرنے کی بات کہہ کر ابھی ہاتھ نہیں دھوتا دوسرا فتنہ نمودار ہو جاتا ہے اس وقت پورے عالم کے اندر ہمارے یہاں مغرب کی نماز کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے اسی لیے جان دیکھ کر ہم ترابی شروع کر دیتے ہیں اور جان دے کر ہم عید کی تیاری شروع کر دیتے ہیں مسلمانوں کے یہاں پہلے رات آتی ہے اور بعد میں دن آتا ہے بڑی ہمارے لیے کی بات یہ ہے کہ اب پورے عالم میں یہ جو قادیانی لوگ ہیں اور یہ قادیانی جو فرقہ ہے غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے آپ کو رسول ثابت کیا کرتا تھا اپنے آپ کے بارے میں مختلف دعوے کیا کرتا تھا کبھی کہتا کہ عیسائی ابن مریم ہوں کبھی کہتا کہ میں مریم ہوں کبھی کہتا کہ میں دلی نبی ہوں کبھی کہتا کہ میں عرشی نبی ہوں یہ جو دعویٰ کرنے والا تھا غلام احمد قادیانی اس کے ماننے والے کل یعنی آج مغرب کے بعد پورے عالم کے اندر اور پورے ورلڈ کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ اس کی سینچری بنا رہے ہیں غلام احمد قادیانی کی جو ہے سو سالہ ست سالہ جشن منا رہے ہیں اللہ نے ہمیں اسی باقی فرقے کے سر ابھارنے کے دن جشن منانے کے دن اللہ نے ہمیں اس فرقے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے اور دعا کریں اللہ ہمیں باطل فرقوں سے حفاظت فرمائے اور سمجھ کر امت مسلمہ کوسوں سے دور رہے اللہ یہ توفیق نصیب فرمائے ہم ہندوستان کے اندر آیا ہمارے اکابرین نے انگریزوں کے خلاف جو اعلان جہاد کو بلند کیا حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا شیخ الحد رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہر مدرسہ انار کے درخت کی ہر ہندوستان کے چپے چپے میں انگریزوں کے حکومت کے خلاف حرم بغاوت بلند کیا اعلان اتحاد کیا کہا کہ ان کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال نہ کریں ان کی ملازمت نہ کریں اور فوج میں بھرتی نہ ہو پولیس کے اندر بھرتی نہ ہو وجہ کیا تھی میرے خیال میں اگر انگریز اس ہندوستان کے اندر اس وقت سے لے کر آج تک باقی رہتا تو شاید ظاہری ترقی اور تہذیب و تمدن میں ہندوستان کو امریکہ سے شاید ملا دیتا برطانیہ سے ملا دیتا فرانس سے ملا دیتا جاپان سے ملا دیتا یہ اخیار جو جانوروں کے پیشاب پینے والی قوم ہے جنہوں نے ہندوستان کو گھٹالے کا ملک بنا دیا تباہی اور بربادی کے دہانے پر اس ملک کو پہنچا دیا شاید انگریز اگر حکومت کرتا یہ نوبت نہ آتی بہت ترقی پر رہتا یہ ملک یہاں ناسا رہتا یہاں کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی باد عروج پر رہتی پھر ہمارے اکادرین کی وہ کیا ایمانی فراست تھی وہ کون سی نگاہ تھی کہ انگریز سے نفرت کیا کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی رحمت اللہ ہے انگریزوں کے بنائے ہوئے پین اور قلم کو استعمال نہیں کیا کرتے تھے برو جو لکڑی کا قلم ہوتا تھا اپنے گھر میں روشنائی بنا کر خود تصدیق لکھا کرتے تھے اور کتابیں لکھا کرتے تھے کیا وجہ تھی انگریزوں کے تعلق سے مسلمانوں کے دلوں میں اور اس ہندوستان کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی وجہ کیا تھی انگریز صرف حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا انگریز انگریزیت کو دینا چاہتا تھا اکیانیت کو دینا چاہتا تھا بے حیائی کو دینا چاہتا تھا وہ ہمارے دین اور اسلام اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا وہ ہمارے امانے کو چھین کر ہمیں ہیٹ دینا چاہتا تھا ہمارے چبے اور ادار کو چھین کر وہ ٹیٹ پتلون دینا چاہتا تھا جس میں آدھا پیشاب باہر اور آدھا پیشاب اندر ہے ہماری عورتوں سے عزمت عزت حیا اور پاک دامنی کی چادر کو وہ چھیننا چاہتا تھا وہ مخلوط اور ہوئی تعلیم کو ایجوکیشن کو دینا چاہتا تھا وہ ہمارے عقیدے پر ہمارے مدارس پر ہمارے مساجد پر اور خاص طور سے مسلمانوں کے اندر جو جذبہ شہادت ہے اور قوت جہاد ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہتا تھا اس لیے ہمارے اکادری اپنی خانخواہوں کو چھوڑ کر اپنے مدارس کو چھوڑ کر آج کوئی کمی نہ حرام زیادہ اگر مسلمانوں کی طرف انگلی اٹھاتا ہے کہ دیش ورودی ہے یہ غدار ہیں یہ دہشت گرد ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر وہ رامائن کو ماننے والا ہے اگر وہ جو ہے بائبل کو ماننے والا ہے اگر وہ انجیل کو ماننے والا ہے اپنی ماں کے سر پر اپنی مقدس کتاب کو رکھ کر وہ قسم سے پوچھے اب مسلمانوں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے مسلمانوں کو دیش کہنے سے پہلے داڑھی والوں کو دہشت گرد کہنے سے پہلے مدارس عربیہ کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے کہ ایک باپ کی اولاد وہ نہیں ہوگی ہم نے امن دیا ہم نے انصاف دیا ہم نے عدل دیا ہم نے انصاف کا وہ نمونہ قائم کیا کہ گاندھی جی کہنے پر مجبور ہوئے کہ اللہ اگر بھگوان مجھے مہلت دیتا اس سرزمین پر حکومت کرنے کی اور اتنی مہلت دیتا کہ میں کافی دیر تک یہاں میں حکومت کرتا رہوں صدیق و فاروق کے نمونے پر اور ان کے ریسرچ پر اس ہندوستان کے اندر میں حکومت چلاؤں گا ہم نے عدل کا نمونہ پیش کیا تھا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ایک مسلمان کتنا دیا گزرا کیوں نہ ہو کتنا کافی ہو کتنا شرابی کیوں نہ ہو کتنا تاقف کیوں نہ ہو کتنا فاجر کیوں نہ ہو مقد المکرمہ کو گالیاں دی جائیں نبی کے روزے کو گالیاں دی جائیں گمبد قدرہ کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں گمبد قدرا پر بیٹھنے والے کبوتروں کی توہین کی جائے مدینہ ملمبرا کی مٹی کو گالی دی جائے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ادنا سا ادنا مسلمان بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا مدینہ منورہ سے محبت کرنا وہاں کے ذرے ذرے سے عظمت وہاں کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھانا یہ ہمارے ایمان کا سیوا ہے حضرت اندر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بعد ایک حاجی صاحب رومان تحفے کے اندر دیے تو اس کو چوننے لگے اور اس کو اپنے آنکھوں سے لگانے لگے تو ایک صاحب مرید کہنے لگے حضرت یہ رومال مکے اور مدینے کا بنا ہوا نہیں ہے یہ میڈ ان مکہ اور میڈ ان مدینہ نہیں ہے یہ سب چیزیں جاپان اور چائنا سے بن کر آتی ہیں حضرت افضل مولانا رشید احمد گنگو ہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں یہ چیزیں چائنا اور جاپان کی مصنوعات ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے مکت المکرمہ وہاں کی دھول لگی ہوئی ہے وہاں کی ہوائیں لگی ہوئی ہیں میں چوم رہا ہوں وہاں کی دھول کو وہاں کی لگی ہوئی ہوا کو میں اسے بوسا دے رہا ہوں ایک ادنا سے ادنا مسلمان مکت المقربہ مدینت المنورہ کی تعظیم کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے کیا کہیں گے آپ شیخ الاسلام شیخ الحدیث اور بزرگوں کے سردار اور اولیاء کے سردار حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ریاض الجنہ میں اتنی قریب کہ نبی کا روزہ نظر آ رہا ہو نبی کے روزے کی جالی نظر آ رہی ہو کیا وجہ تھی کوئی پوچھے میں نے کہا نا کوئی پکا نسلی حرام زیادہ ہوگا جس کی ماں کے پاس کتا گیا ہوگا یا اندیش کے نسخے سے سے پیدا ہوا ہوتا جو آج مسلمانوں کی طرف انگلی اٹھائے دہشت گردی کا لیبل لگائے مدارس سے کی طرف انگلی اٹھائے داڑھی کی توہین کرے ملا کی توہین کرے بزرگوں کی توہین کرے ہر کی توہین کرے وہ چاہے کسی مذہب اور کسی مذہب کا ماننے والا ہو وہ اپنی ماں کو قسم دے کر پوچھے کہ میں آج مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کا لیبل لگا رہا ہو ان کے مدارس اور مساجد پر حملہ کر رہا ہو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے پوچھئے کیا وجہ تھی کہ آپ مدینے کی حیات کو چھوڑ کر لوگ مدینے کی حیات مانگتے ہیں مدینے کی موت مانگتے ہیں حضرت سیدنا عمر القار رضی اللہ تعالیٰ ہو جیسا جلیل القدر صحابی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اے اللہ مجھے شہر شہادت دینا اور مدینے کی شہادت دینا مدینے کی موت نصیب کرنا یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی نے مانگی تھی آپ نے مانگی ہو شیخ الاسلام کو موقع ملا ہو پوچھئے کہ درد دیا کرتے تھے کوئی ریاض تنخواہ میں نہیں لیا کرتے تھے فی سبیل اللہ سبق پڑھایا کرتے تھے ریاض الجنہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جنت کا ایک حصہ ہے امام سیدنا ابو حنیفہ اور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی قسم کھا لے کہ جب تک میں جنت میں داخل نہ ہوں گا اس وقت تک میری بیوی حرام صحیح امام اعظم ابو حلیف اور اللہ اللہ نے فرمایا وہ ریاض الجنہ میں چلا جائے تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی اس جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کر نبی کے روزے کو دیکھ کر اعلیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دینے والے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی وہ کون سا نوکری کا لالچ تھا وہ کون سا تنخواہ کا لالچ تھا کہ مدینہ طیبہ کی سرزمین کو چھوڑ کر ریاض الجلہ کے درخت کو چھوڑ کر نبی کے روزے کی چالی کے دیدار کو چھوڑ کر ہندوستان جو یہاں رامائن اور مہا بھارت کا ملک ہے یہاں رام اور سیتا کی کنٹری ہے یہاں بھجن اور گیت گایا جاتا ہے کیا وجہ تھی آنے کی تو میرا شیخ الاسلام کہے گا کہ میں اس لیے ہندوستان کے اندر آیا مدینہ طیبہ کی سرزمین کی قربانی اس لیے بھی ریاض الجنہ کے درس و تدریس کی قربانی اس لیے بھی وہ شیخ الاسلام جو اپنی داڑھی سے نبی کے روزے کی خاص کو صاف کیا کرتا تھا اتنی بڑی قربانی آج ادنا مسلمان نہیں دے سکتا کیا وجہ تھی شیخ الاسلام نے کہا کہ ہندوستان سے انگریز بھگانا اور انگریزوں کو بھگانا انگریزی حکومت اور سلطنت کو ختم کرنا میرے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کیا وجہ تھی کیا سبق تھا کہ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ ہی علیہ ریاض الجنہ کی درس و تدریس کو چھوڑ کر مدین طیبہ کی حیات اور وہاں موت کے موقع کو شہادت کے موقع کو چھوڑ کر کیا وجہ تھی انگریز صرف حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا انگریز ہمارے دین پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا انگریز مکت المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے ہمارا رشتہ توڑ کر واشنگٹن اور نیو یارک سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہتا تھا ہمارا قبلہ بدلنا چاہتا تھا ہماری تحفیق اور ہمارے تمدن کو غارت کرنا چاہتا تھا اسی لیے ہمارے اکادرین نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی اور جان کی بازی لگا دی جان شہادت نوش کر لیا کالے بازی کو گوارا کر لیا مالٹا کی گئے کو گوارا کر لیا اور دلی سے لے کر میرٹ تک ہر درخت پر سولی پر لٹکنے کو گوارا کر لیا شانگی کے میدان میں خنزیر کے اندر زندہ علماء کو ڈال کر آگ کے اندر دیا گیا پھلک دیا گیا اس کو بھی برداشت کر لیا کیا چاہتا تھا انگریز انگریز ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتا تھا جب دیکھا کہ دارلوم کانار کا درخت کھڑا ہو چکا ہے جب اس نے دیکھا ریشمی رومان کی تحریک اب ہندوستان کے چپے چپے میں اور ذرے ذرے میں جو ہے بلند ہو رہی ہے تو اس نے دو شخصوں کو پیدا کیا ایک مجدد کو پیدا کیا اور ایک کانے نبی اور جھوٹے نبی کو پیدا کیا اب یہاں بحث اس مجدد سے نہیں ہے جو مجدد دین کے اندر نت نئے چیزوں کو پیدا کیا اس نے دین کے اندر خرافات اور بدت کے دروازوں کو کھولا جہاں اس نے ایک مجھے پیدا کیا وہی اس میں غلام احمد قادیانی پنجاب کے علاقے کا رہنے والا قادیان کا رہنے والا ایک کانا اور بدسورت اور بد اخلاق بد کردار والے شخص کو یہ مل گیا انگریزوں کو یہ شخص مل گیا اس نے کہا کہ جاؤ تم نبوت کا دعویٰ کرو رسالت کا دعویٰ کرو جتنی پراپرٹی چاہے لے لو جتنی دولت چاہے لے لو جتنا روپیہ چاہے لے لو اور اس مشین کو آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ تمہیں چاہیے ہم تمہیں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں دارال دیوبند کی تحریک نے جو جذبے ہاتھ کو بیدار کیا تھا مجسم اپنے تجدد دین کے ذریعے سے اپنے افواہ کے ذریعے سے اپنے فتوا کے ذریعے سے جہاں تحریک جہاد کو کمزور کر رہا تھا وہی غلام احمد قادیانی نام کا یہ شخص یہ جو ہے ظالم شخص کھڑا ہو گیا نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے اور رسالت کا دعویٰ کرنے کے لیے اب یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ شیطان میں ننگا ہو کر آ جائے اور کہے کہ میری شرمدا کی پوجا کرو اس قوم اس کے لیے بھی تیار ہو جائے گی یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ ایک فرقہ کھڑا ہو جائے عورتوں کی شرمدا کی پوجا کرو ایک فرقہ اس کے لیے تیار ہو جائے گا یہ دنیا ایسی جگہ ہے ایک بت ایسا بنایا جائے کہ جو اپنی شرمگاہ کو لٹکائے ہوئے ہے اور اس پر دودھ ڈالا جائے اس کے لیے بھی ایک قوم اور ایک قبیلہ تیار ہو جائے گا غلام احمد قادیانی کے لیے فالوور کیوں نہیں ملیں گے اس کے مریض اور اس کی نبوت اور اس کی رسالت کو ماننے والے کیوں نہیں ملیں گے مل گئے اور اسے جو ہے میدان مل گیا ہمارے اکادرین نے جو تحریک جہاد کو دی تھی طاقت دی تھی وہ اپنی جھوٹی نبوت کے ذریعے سے اپنی جھوٹی رسالت کے ذریعے سے کمزور کرنے کے لیے نبوت کا پلاٹ فارم مل گیا اور رسالت کا پلاٹ فارم مل گیا ہمارے علماء کب خاموش بیٹھنے والے تھے کون سا وہ فتنہ وہ اکبر کا فتنہ ہو وہ ایک الحاظ کا فتنہ ہو وہ تحریت کا فتنہ ہو وہ امتداد کا فتنہ ہو وہ انگریزوں کا فتنہ ہو مجھے بتائیے مجھے بتائیے وہ دنیا میں کون سا ادارہ ہے وہ دنیا میں کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے وہ کون سا علماء کرام کا طبقہ ہے جو ہر فتنے سے برتر شکار ہوتا ہے ہر فتنے کا وہ جو ہے بڑھ چڑھ کر مقابلہ کرتا ہے اور اس وقت تک مقابلہ کرتا رہتا ہے کہ فتنا تم دبا کر علاقہ چھوڑ کر بھاگ نہ جائے یا فتنا جٹ سے ختم نہ ہو جائے یا اس کا انتم سنسکار ہو جائے ہمارے علماء کرام تحفظ قسم نبوت کے نام سے انہوں نے پورے عالم کے اندر پوری دنیا کے اندر غلام محمد قادیانی کے خلاف تحریک چلائی یہ جھوٹا نبی ہے یہ مکار نبی ہے شاید آج کے مسلمانوں میں سے بھی ہزاروں مسلمانوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے وہ ہم سے کہتے ہیں بھائی یہ اب یہ وقت ہے مل جل کر متحد ہو کر متفق ہو کر امریکہ سے مقابلہ کرنے کا دہشت سے مقابلہ کرنے کا عراق کی مدد کرنے کا فلسطینیوں کی مدد کرنے کا کشمیر کے مسلمان مظلوم مسلمان ماں اور بہنوں کی مدد کرنے کا ان کا کلمہ ایک ہے ان کی نماز ایک ہے ان کی مسجد ہماری طرح ہے پھر کیوں آج امت کے اندر انتشار پیدا کیا جا رہا ہے اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے حضرات یہ جو قادیانی فرقہ ہے بظاہر ہم جیسا کلمہ پڑتا ہے ہے ہم جیسی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے ہمارے کلام پاک ان کے بابت خانوں میں اور ان کی عبادت کی جگہوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں ان کے گھروں کے اندر ملیں گے لیکن حضرات یہ دھوکہ دیتے ہیں سیاح کی طرح یہ تبرہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہاں محمد سے مراد آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے لیکن یہ نہیں تسلیم کرتے یہ کہتے ہیں کہ یہاں محمد سے مراد وہ پنجاب کا ظالم جو انگریزوں کی پیداوار ہے جسے انگریزوں کے دربار سے نبوت ملی جسے انگریزوں کے محل سے محل میں رسالت کا تاج پہنایا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محمد سے مراد وہ آقا مراد نہیں لیتے وہ کہتے ہیں ہم عیسا کو بھی مانتے ہیں ہم موسا کو بھی مانتے ہیں ہم ہارون کو بھی مانتے ہیں ہم آدم کو بھی مانتے ہیں ہم شیش کو بھی مانتے ہیں ایسے ہی آقا کو بھی مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں مسلمانوں آج کان کھول کر سن لو کہ جب آپ بچپنے میں مدارس میں گئے ہوں گے مکاتب میں گئے ہوں گے ایمان اور ایمان مفصل پڑھایا گیا ہوگا اگر نہیں گئے آج اپنے بچوں کو بھیج رہے ہوں گے تو بچوں کو اپنے گھروں کے اندر ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو دوہراتے ہوئے اور یاد کرتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا اس کے اندر ایک جملہ ہے آمن تو وہ ملائی کتی ہی وہ کتبی ہی وہ رسولی ہی آگے آتا ہے کما ہوا بھی اسمائی ہی وہ سفاتی ہی اللہ پر ایمان لانا اللہ کے نبی پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے کافی نہیں ہے مکے کے مشرقین بھی اللہ کو مانا کرتے تھے مکے کے مشرقین بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل تھے تو کیا ان مشرقین کو آپ وہ واحد کہہ دیں گے کیا ان مشرقین کو آپ مسلمان کہہ دیں گے جب ان کی کشتی بھور کے اندر پھنستی تھی کلام پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب انہیں تکلیف آتی تو اللہ ہی کو بلایا کرتے تھے وہ کہتے ہم اللہ ہی کو اللہ سمجھتے ہیں لیکن یہ بت یہ اور یہ جو معبودان باطلا ہیں یہ ستارے ہیں یہ چاند یہ سورج ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے معبود ہیں اللہ کے قریب کرنے والے یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں اللہ کو مانا کرتے تھے نبی کو کسی حد تک مانا کرتے تھے پچھلے پیغمبروں کو کسی حد تک مانا کرتے تھے کتاب کے بعض حصوں پر کسی حد تک ایمان لایا کرتے تھے مسلمانوں کان کھول کر سن لو کہ کل کوئی قادیانی کتا ہمارے کسی نوجوان کے پاس ہماری کسی ماں کے پاس ہماری کسی بہن کے پاس آ کر یہ نہ کہے کہ دیکھو ہم تمہاری غربت کو دور کر دیں گے ہم تمہارے اجلاس کو دور کر دیں گے تمہارے دکان کے مسئلے کو حل کر دیں گے تمہارے لون کے مسئلے کو حل کر دیں گے کلمہ ایک ہے قرآن ایک ہے کعبہ ایک ہے قبلہ ایک ہے ہماری سب کے اندر داخل ہو جاؤ مسلمانوں ہمارا سیوا یہ رہا ہے کہ ہم نے دولت کے اوپر پیشاب کر دیا ہے ہم نے حکومت کو ٹکرا دیا ہے ہم نے کھولتی ہوئی کڑائی کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا گوارا کر لیا ہے مسلمانوں ہماری تاریخ رہی ہے مردوں کی بھی تاریخ رہی ہے عورتوں کی بھی تاریخ رہی ہے کہ ہم کٹ گئے ہم نے پیٹوں پر پتھر باندھ لیا ہم نے تعلیم کے اندر چمڑے بھگو کر کھا لیے ہماری ماؤں کے سینوں سے دودھ سوکھ گیا ہم فخر واقع کا استقبال خوشی سے کر لیا ہمارے گھروں میں تین تین مہینوں تک چولہے نہیں چلتے رہے کر لیا مسلمانوں اللہ کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہ کرو اپنے بزرگوں کی تاریخ کو آپ جو ہے انگلی اٹھانے کا موقع نہ دو یہ آئے کمینے خود سے دولت کا لالچ دے کر پیسے کا لالچ دے کر یہ دھوکہ دیتے ہیں یہ فریب دیتے ہیں اس لیے کہ اس ایمان مجمل کے اندر ایمان مفصل کے اندر ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا تھا اللہ کو ایسے مانو جیسے اللہ کو مانا جاتا ہے نبی کو ایسے مانو جیسے نبی کو ماننے کا حق ہے کتابوں پر ایسے ایمان لاؤ جیسے کتابوں پر ایمان لانے کا حق ہے یہ قادیانی کتے آقا کو مانتے ہیں صرف نبی اور رسول آقا کی جو شان ہے آقا کی جو عظمت ہے آقا کی جو خصوصیت ہے آقا کا جو کمال ہے وہ یہ کمال یہ ہے کہ آقا صرف نبی نہیں بلکہ آقا آخری نبی ہے اگر کوئی آقا کو نبی تو مانتا ہے لیکن یہ کہتا ہے آخری نبی نہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا ہے میرے رب کی ست و جنالت کی قسم رام کی پوجا کرنے والے لکشمن کی پوجا کرنے والے دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے اور آقا کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے نے میرے رب کی ست و جنالت کی قسم کوئی فرق نہیں وہ بھی کافر و چبار ہے یہ بھی کافر و چبار ہے آقا پر ایمان اس وقت مکمل ہوگا کہ آقا نبی بھی ہے آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے آقا کی یہی خصوصیت ہے عالم ارواح میں یہ ختم نبوت کا سبق اللہ نے آقا کے آنے کے بعد نہیں دیا یہ دھوکہ دیتا ہے یہ مکاری کرتا ہے بھی کرتا ہے جتنے باطل فرقے ہیں اور جتنے جھوٹے فرقے ہیں سب تعویلات کرتے ہیں اگر مگر سے کام لیتے ہیں کلام پاک کھلی ہوئی کتاب ہے احادیث کھلی ہوئی چیزیں ہیں آسا کی جو خاص فضیلت ہے آخا کی جو خاص شان ہے آفا امت کو سبق دے رہے ہیں آقا آخا تھے نہیں تھے آقا نے کہا میرے امتیوں تم سخی بنو آقا حیا دار تھے نہیں تھے آقا نے فرمایا میری امت کے لوگوں تم حیا کو اپناؤ آقا نمازی تھے نہیں تھے آقا نے فرمایا میری امت کے لوگوں نماز کو نہ چھوڑو آقا کے چہرے پر داڑھی سی نہیں تھی آقا نے فرمایا میری امت کے مردوں تم اپنے چہرے پر داڑھی رکھو آقا کے گھر کی عورتیں پردہ کیا کرتی تھی بتلائیے آقا کون سا کام کیا کرتے تھے صرف خصوصیات نبویہ کو چھوڑ کر کہ آپ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے چار سے زائد آپ نے شادیاں کی اور آپ کے لیے تحجد لازمی بھی یہ خصوصیات نبوی کو چھوڑ کر آماد آقا کے لیے جو تھے کبھی آقا نے کہا ہو کہ نماز میرے لیے ہے تمہارے لیے نہیں ہے جبا میرے لیے ہے تمہارے لیے نہیں ہے روزہ میرے لیے ہے تمہارے لیے نہیں ہے دیہات میرے لیے ہے تمہارے لیے نہیں ہے قرآن مجھ پر نازل ہوا خبردار تم قرآن نہیں پڑھ سکتے شودروں کی طرح اگر تم پڑھو گے تمہارے کان کے اندر چیز پکلا کر ڈالی یہ نہیں فرمایا آخا جو کیا کرتے تھے خصوصیات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جن کو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے آخا نے تعلیم دی لیکن آخا کی جو خاص شان تھی آخا کی جو خاص فضیلت تھی ختم نبوت کا تاج جو آپ کو پہنایا گیا آخا نے وہ آپ کو نہیں دیا ایک کارخانہ دار دولت دے سکتا ہے مال دے سکتا ہے دکان دے سکتا ہے کارخانے میں نوکری دے سکتا ہے لیکن کارخانہ والا اپنے کارخانے کا سرمایہ نہیں دیتا عورت اپنی جان دے سکتی ہے اپنا مال لٹا سکتی ہے اپنا گھر پر گھر بار سب جو ہے قربان کر سکتی ہے لیکن عورت اپنی عصمت اور عزمت اور پاک دامنی کا سودا نہیں کر سکتی جس طریقے سے بادشاہ سب کچھ دے سکتا ہے لیکن بادشاہ حد نہیں دے سکتا وہ وہ جو چاہے لے لو خزانہ لے لو ملک لے لو مال لے لو بیت المال لے لو عہدے لے لو لیکن بادشاہ اپنی کرسی دینے کے لیے تیار نہیں یہ آخا کی خاص شان تھی کہ اللہ نے آج جان جو نہ عیسیٰ کو نہ موسا کو نہ کو نہ ابراہیم کو حضرت آدم علیہ صلاح وسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ و وسلام تک جتنے پیغمبر آئے نبوت میں لا فرد کو نہ آدمی رسولی رسولوں میں ہم جو ہے کسی کو اونچا نیچا نہیں کرتے تمام کو نبی تسلیم کرتے ہیں لیکن اللہ نے کسی پیغمبر کو خاتم النبی نہیں بنایا خاتم الرسول نہیں بنایا یہ خاص فضیلت دی اللہ نے عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کا عہد و پیمان اللہ نے عالم میں لے لیا جب آدم علیہ کی پوچھ سے قیامت تک آنے والی نسل انسانی آئی پیغمبر آئے نسل انسانی سے کہا تمبی کو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں توحید کا اگریمنٹ کروا لیا اور پیغمبروں سے اللہ نے اگریمنٹ کروایا آدم تمہارے بچوں میں ایک بچہ آخری پیغمبر ہونے والا ہے پیغمبروں کو ایک طرف کھڑا کر کر اللہ نے ان سے وعدہ لیا اے پیغمبرو یہ آدم کا بچہ یہ آدم کا لڑکا آخر میں خاتم الانبیاء بن کر آئے گا خاتم الرسول بن کر آئے گا اگر تمہیں اس کا زمانہ ملے یا اس کے بعد تمہیں آئے تو خبردار تمہاری نبوت اور تمہاری رسالت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم آخا پر ایمان نہ لے کر آؤ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا لو کان موسا و عیسا لگا بسیا ہوں گا تیواہی اگر میرے زمانے کے بعد حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ چال آئے نہیں آئے کانگریس کی پیداوار جھوٹا نبی آئے میرے آقا نے فرمایا صاحب دورے صاحب انجیل حضرت عیسا اور موسا بھی آ جائے ان کی نجات کے فرمانے کے لیے ان کے جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے امتی بنے آقا حضرت عیسیٰ اور حضرت موسا علیہ مسلط وسلام کا نام مثال کے طور پر لے کر فرمایا یہ کون انگریز کا پیدا کردہ پیدا کردہ کتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آقا خاتم النبی نہیں ہے عالم اربا میں اللہ نے وعدہ کیا وہ کون سا صحیفہ وہ کون سی آسمانی کتاب وہ کون سا پیغمبر جو دنیا میں آتا تھا اللہ اسے اگریمنٹ نہیں کیا کرتے تھے اللہ اسے معاہدہ نہیں کیا کرتے تھے کہ تم آقا کو خاتم النبیین سمجھو آقا کو تم خاتم الرسول اکادرین نے لکھا ہے کسی پیغمبر کی نبوت اور کسی رسول کی رسالت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ اپنے زمانے میں آخر میں آنے والے نبی پر وہ ایمان نہیں لایا کرتا تھا پیغمبروں کے ایمان کی تکمیل کے لیے ان کی نبوت اور رسالت کی تکمیل کے لیے پچھلے نبیوں سے عہد احتجا گیا کہ آخری نبی پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے عالم اربا میں آنے والے نبیوں سے نازل کردہ کتابوں سے مسجدوں سے صحیفوں سے حفاظ سے دیکھیے یہود و نصارہ کے جو کرجہ گھر ہیں اور ان کے جو عبادت خانے ہیں آپ سنتے ہوں گے امریکہ میں ایک چرچ کلب خانے کے اندر بدل گیا ایک شخص مسجد میں بدل گیا دعوی سینٹر کے اندر بدل گیا مسجد سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک آپ کو جتنے اخیار کے نابد خانے ہیں یہ بدلتے ہوئے دکھیں گے یہ نبی آخری نبی یہ امت آخری امت اس لیے اللہ نے ان کو جو مسجدیں دی وہ آخری مسجد دی ایک مرتبہ مسجد کے بن جانے کے بعد یہ پچھلی امتیں اگلے نبی کے آنے کی امید میں گرجا گھروں کو بیچ دیا کرتے تھے بنگلہ بنا دیا کرتے تھے شراب خانہ بنا دیا کرتے تھے پوری امت مسلمہ کا دیوبندی بریلی تبلیغی اسلامی بتلے کلمہ پڑھنے والے مسلمان مستفقہ مسئلہ مسجد ایک مرتبہ بن گئی قیامت تک مسجد ہے یہ خاتم العمم ہے کس کی مسجدیں خاتم المساجد ہیں یہ مسجد بدل نہیں سکتی یہ سبلا بدل نہیں سکتا یہ وضو بدل نہیں سکتا یہ قرآن بدل نہیں سکتا یہ روزے بدل نہیں سکتے ہر چیز پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کو خاتم الانبیاء بنایا اس کی حدیثوں کو خاتم الحادیث بنایا اب اگر کوئی جھوٹی حدیث گھڑے گا آقا نے فرمایا پہلے جہنم میں اپنا ٹھکانا دیکھ لے پھر وہ جھوٹی حدیث گھڑے خانے قرآن کو آخری قرآن بنایا نہ اس میں ایک زبر زیر کی کمی ہو سکتی ہے نہ ایک زبر زیر کا اضافہ ہو سکتا ہے قرآن آخری حدیث آخری مساجد آخری علماء آخری اولیاء آخری ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے ختم کے ساتھ اس امت کو نوازا ہے یہ کانا نبی یہ جھوٹا نبی یہ بدکار نبی یہ زانی نبی اور یہ گندا جھوٹا نبی انگریزوں کام پیدا کرتا نبی آج امت کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے جھوٹے ڈھیلے حوالے دے کر اور جھوٹی تعویلات کر کر کہ نہیں آقا تو ایسے نبی تھے میں اس قسم کا نبی ہوں میں اس قسم کا رسول ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں عجیب و غریب موجودوں سے نوازا آقا کے عجیب و غریب موجودوں کے اندر میراج کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله میں آج رجب کے معراج کے بیان کے لیے نہیں بیٹھا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ نے نبی کو معراج کیوں دی اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کو کس طرح اور معراج کے واقعے سے دو چار کیوں کیا مکے کے لوگ کہا کرتے تھے ان شانیہ کا ہوا لفظ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم للہ آپ کا نام و نشان آپ کی نسلیں ختم ہو جائے گی اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ورفانہ نقا ذکر ایسے ہزار خوش پیدا ہو جائے امریکہ کے کتے مرے ہوئے زندہ ہو جائے لاکھوں کروڑوں خون کے جتنے سور کے خون کے خطرے ہیں کتنے ٹونی بلیر بن جائیں کارٹون بنانے والے بن جائے کتنا فلم بنانے والے بن جائیں اسلام کی طرف انگلیاں اٹھانے والے بن جائیں جہاد کو دہشت گردی سے تعبیر کرنے والے بن جائے میرے اللہ کے قرآن کی توہین کرنے والے بن جائے میرے رب نے وعدہ کیا ورفانا علیہ فکر ہم آپ کے ذکر کو بلند کرتے رہیں گے بلند کرتے رہیں گے اللہ کو حضرت موسا کو پہاڑی کے پاس بلایا اللہ کو انجیل دینی تھی حضرت عیسیٰ کو ایک مقام کے پاس بلایا اللہ کو ضبور دینی تھی حضرت داؤد کو ایک عبادت خانے کے اندر بلایا اللہ کو صحیح سے دینے سے حضرت ابراہیم کو ایک مقام کے پاس بلایا لیکن اللہ نے کہا اے دنیا کے کتوں میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرنے والوں کارٹون بنانے والوں والوں اور غلط غلط تانے دینے تم کیا گالیاں دو گے میں اپنے محبوب کی شان کو اتنا اونچا کر رہا ہوں اتنا اونچا کر رہا ہوں جتنے اب تک کے مردے تمہارے گڑ چکے ہیں اور جتنے قیامت تک کے مریں گے ان سب کو اٹھا لو میں محمد کو براخ پر بٹھا کر عرش کے ساتھ بلا لوں گا تو تم کیا کرو گے برفانہ لگ ذکر پوری زمین ایسے جھوٹے نبیوں سے بھر جائے میرے آقا کی شان میں کوئی برفانے والا نہیں سبحان الذي اسرا بيده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله بيت المقدس کے اندر پہنچے ہیں اللہ تعالی ختم نبوت کا سبق یہاں پر دینا چاہتا ہے حضرت سیدنا اعظم علی نبینا علیہ الصلات والسلام سے لے کر آقا تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبر آ چکے تھے تمام رسول آ چکے تھے کانے کو کیا دکھا معلوم نہیں امریکہ چلا گیا ہوگا یا اسرائیل کے پاس چلا گیا ہوگا یا کسی رنڈی خانے میں چلا گیا ہوگا معراج میں بیت المقدس کے اندر یہ کارنا غلام محمد قادیانی نہیں تھا اگر یہ نبی ہوتا اگر خدا نہ کرے یہ رسول ہوتا معراج کے موقع پر جہاں تمام پیغمبر آئے تمام نبی آئے یہ کانا نبی بھی وہاں پر ہوتا لیکن وہاں پر آقا نے دیکھا یہ کانا نبی نہیں تھا یہ انگریزوں کی پیداوار وہاں پر نہیں تھا اللہ تبارک تعالیٰ عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کرنا چاہتے تھے کہ کہیں یہ کاڑا نبی یہ جھوٹا نبی یہ نہ کہے یہ اگلوں کا نبی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ یہاں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء سب بند ہو جائیں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے مسلح خالی تھا لوگ حضرت آدم کی طرف دیکھ رہے تھے حضرت ابراہیم کی طرف دیکھ رہے تھے حضرت نوح کی طرف دیکھ رہے تھے مسلح خالی تھا آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام السلام کے ذریعے سے اعلان کرایا کہ اے جبرائیل اعلان کرو یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آج مسلح پر جا کر امامت فرمائیں گے یہ پیغام دیا آنے قیامت تک والوں کے نبی نہیں بلکہ پچھلوں کے بھی آپ نبی ہیں پچھلوں کے بھی آپ رسول ہیں آپ نبیوں کے نبی ہیں آپ رسولوں کے رسول ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ نے میرا واقعہ کروایا اور یہ بتانے کے لیے اگر کوئی نبی ہوتا اگر کوئی رسول ہوتا وہ بیت المقدس کے اندر حاضری دیتا یہ کہاں چلا گیا تھا پھر اس کے بعد برا آئی سیدنا جبرائیل امین علیہ صلاد وسلام آپ کے ہم سفر رہے آپ کے خادم رہے آپ کے نوکر رہے آپ کے اشاروں پر چلا کرتے تھے آج دنیا کی جو قوم آقا کو کہتی ہے کہ آقا نور ہیں بشر نہیں ہیں وہ آج میرا واقعے سے سبق حاصل کرے وہ آقا کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں وہ نوروں کے سردار نور نوری مخلوق فرشتے ہیں اور فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تو السلام ہیں اللہ نے نوری مخلوق کے سردار حضرت جبرائیل کو آپ کا نوکر بنا دیا آپ کا غلام بنا دیا اور بتا دیا کہ نور کیا حیثیت رکھتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے یہ نوروں کا سردار خادم بن کر بس بستہ آپ کے سامنے حاضر ہے ورفانہ لکھ ذکر ایسے ہزار جھوٹے نبی پیدا ہو جائے جھوٹے رسول پیدا ہو جائے نبی کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں نبی کی مرتبت میں کوئی فرق آنے والا نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ واقعہ اسی لیے کرایا سما دنا پتا ادنا پاؤ ہا بکئی ماں اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قریب کیا اتنا قریب کیا جتنا کہ ایک کمان کے دو درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے یا ایک تیر اور ایک کمان کے درمیان کا فاصلہ ہوا کرتا ہے ایسے ہزار غلام احمد جھوٹے نبی پیدا ہو جائیں جھوٹے رسول پیدا ہو جائیں کوئی آپ کی اس قربت کو چھین نہیں سکتا کوئی آپ کی شان ختم نبوت کو ختم نہیں کر سکتا مسلمانوں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اس فتنے سے آگاہ ہو جاؤ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام صاف کے اندر صاف ارشاد فرما دیا مکان محمد الحدیم رسول اللہ وہ فرمایا تم میں سے کسی مردوں کے بعد عالم وسلم کے کے قرآن اندر اللہ کی ابدی اور ہمیشہ رہنے والی کتاب کے اندر اللہ نے لکھ دیا اب یہ مٹھی بھر انگریزوں کی پیدا کردہ امریکہ کی غلام جماعت جو جھوٹے ناموں کے ساتھ حج بیت اللہ کو جانے کی کوشش کیا کرتی ہے اگر آپ کے علم میں کوئی حج بیت اللہ کا ویزا کر رہا ہو آپ کو حق ہے حکومتی سطح پر قانونی اعتبار سے یہ مرتب یہ کافر یہ ملحص یہ نبی کا دشمن یہ اسلام کا دشمن یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکو اس کو حج بیت اللہ سے آپ محروم کر سکتے ہیں قانون نے پاس کر دیا ہے کہ غلام محمد قادیانی اور اس کا فالوور سب کا اور قادیانی سب کافر ہے ملحد ہے اور دین اسلام سے خارج ہے نہ لڑکی دی جا سکتی ہے نہ لڑکی دی جا سکتی ہے بلکہ مسلمانوں کس کے دور میں اس پرفتن دور میں میری آپ سے درخواست ہے آپ کے محلے میں اگر کوئی قادیانی دکان ہو کوئی ڈاکٹر ہو اور کوئی نرسنگ ہوم ہو اس سے معاملات نہ کرے نبی کے دشمن سے دوستی کے کیا معنی ہیں نبی کے قدم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کے سے دوستی کے کیا معنی ہیں آقا سے محبت آقا کے جانور سے محبت آقا کے پہاڑ سے محبت آقا کے جو ہے چٹائی سے محبت آقا کی مبارکہ سے محبت آقا کے وضو کے نکلنے والے پانی کے خطروں سے محبت یہ ہمارے ایمان کا شیوا ہے وہ غلام احمد قادیانی جو انگریزوں کے نسخے سے شاید پیدا ہوا ہے اس نے ہمارے نبی کی ختم نبوت کا مذاق اڑایا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مذاق اڑایا وہ صرف ایک جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا نہیں تھا ایک جھوٹے رسول کا دعویٰ کرنے والا نہیں تھا جبرائیل ایک جھوٹا پیدا کر دیا حضرت امیر معاویہ ایک جھوٹا پیدا کر دیا ایک کاتب وحی ایک کافر گوپال نام کے پیدا کر دیا صحابی کے مقابلے میں صحابہ کا مذاق اس نے اڑایا حدیث کے مقابلے میں حدیث کا مذاق اس نے اڑایا نبوت نبوت کے مقابلے میں کا مذاق کس نے اڑایا قرآن کے مقابلے میں قرآن کا مذاق کس نے اڑایا پیغمبروں کے مقابلے میں پیغمبروں کا مذاق اس نے اڑایا یہ کمینہ مردود صرف نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا نبی نہیں تھا بلکہ اس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ نبی کے چہرے کا مذاق اڑایا جائے خود اس نے جو آخری شادی کی جیسے شادی کے نام پر آج کچھ لوگ حرام کاری کیا کرتے ہیں اور جو ہے تالی سے نکاح کر لیا یا چار سے شادیاں کر لی وہ شادی کے نام پر دسیوں شادیاں کیا کرتا تھا اس کی جو آخری بیوی تھی اس بیوی نے کہا کہ جب میں اس کے قریب جاتی اس کے جسم سے نکلنے والی بدبو اور اس کی چہرے کی جو ہے بدسورتی کو دیکھ کر میں اپنے آنکھ پر پردہ ڈال لیا کرتی تھی اپنے ناک کے اندر روئی کھوس لیا کرتی تھی قریب رہنے والی اور بستر میں سونے والی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں اپنے جو ہے مجازی خدا اور بھگوان کے بارے میں اس کے یہ تاثرات ہیں اگر حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے تو ہم سمجھتے کہ تعصب کے اندر کہہ رہے ہیں اس کی وفیق حیات اس کی شریک حیات اس نے کہا اور اس نے اس کی موت کے بعد اس کی تاریخ کے اندر یہ لکھا کہ میں جب قریب جاتی اپنے آنکھوں کو نیچے پارلر جا کر اپنے آپ کو جوان بنانے کی فکریں کرتی ہیں آج کا نوجوان اپنے آپ کو اسمارٹ بنانے کی کوشش کیا کرتا ہے کبھی فلم میں کام کرنے والے چماروں کی نقالی کر کر کبھی کتا اور سور کھانے والوں کی نقالی کر کر میرے دوستوں میرے بھائیوں میری ہی ماں اور بہنوں ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کے چہرے کی نقالی کی چہرے میں حسن لانا ہے رات کی تاریخی میں عالم سویا ہوا ہو دنا کا ڈاک جگ رہا ہو پہاٹی کا ڈاک جگ رہا ہو اٹھو رب کائلاس کے دربار میں غسل کرنا ہے غسل کرو وزو کرنا ہے وزو کرو دو رکاس تعجب کی پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر رب کائنات سے کہو اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ آسمان دنیا میں آ کر آج تو مانگنے والا کو دیا کرتا ہے مولا آج تو میری براد کو پورا کر دے آج میری دعا کو قبول کر لے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم نہ کسی اتنوں کی ضرورت نہ کسی کریم کی ضرورت نہ کسی بیوٹی پارلر میں جا کر رنڈیوں کی طرح بال کٹانے کی ضرورت نہ ہجڑوں کی طرح ہمارے نوجوانوں کے اپنے چہرے سے سنت نکالنے کی ضرورت سنت پر عمل کر لو میرے آقا کے طریقے کو اپنا لو سیما ہوں بی وجوہی من اثر سجوز میرا رب کہتا ہے میرے حبیب کے ماننے والے میرے محمد کے ماننے والے ان کے چہروں میں سجدے اور رکوع کی نشانیاں سمجھنے لگتی ہیں داڑیاں رکھو چمکیں گے برقع پہناؤ چہرے چمکیں گے تحجد پڑھو وزو کرو مسواک کا استعمال کرو دنیا کا کوئی ٹوتھ پیسٹ آپ کے دانتوں کو وہ طاقت نہیں دے گا نہیں دے گا میرے عزت و جلالت کی قسم جو آج مسواک کے اندر وہ طاقت و قوت ہے آج کوئی چشمہ تمہاری آنکھوں کی بسارت اور روشنی کو نہیں بڑھائے گا نہیں بڑھائے گا جتنا میرے آقا کی سنت سرما لگانے میں آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے وہ قوم شراب پینے والی کتا کھانے والی سور کھانے والی اخیار کی پوجا کرنے والی جانوروں کے پیشاب کو پوتر ماننے والی وہ جائیں بیوٹی پارلر وہ جائے داڑھی مڈائیں وہ عورتوں کو بے پردہ بھیجے جن مسلمانوں کے بارے میں آسمان کے فرشتے یہ گن گاتے ہو سبحان من الرجال بلوہا پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات فرشتوں کی تجویز پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے متعین کیا پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو پردے اور چوٹی کے ذریعے سے مزین کیا آج کا کمینہ کتا مسلمان داڑھی مڈا کر فرشتوں کے تصویر کے دانوں کو توڑتا ہے اور فرشتوں کی طرف تھوک کر کہتا ہے فرشتوں تم رب کی تعریف کرتے ہو پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے مزین کیا دیکھو میں نہار پہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت پیشاب خانے میں ڈال کر تمہاری تصویر کے دانوں کو میں بھی پھیل دوں گا آج کی عورت اپنے دانوں کو کٹوا کر اپنی اما عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دوپٹے کو چھوڑ کر وہ فرشتوں کے تصویر کے دانوں کو توڑ رہی ہے میری ماں سن لے میرے نوجوان سن لے تیرے چہرے سے ساڑی غائب ہونا میری ماں کے چہروں سے حیا کا رخصت ہونا خدا کے کار کو دعوت دینا ہے فرشتے بٹوا دیں گے اے اللہ تو نے ہمیں یہ تصویر کرنے کے لیے کہا لیکن تو ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ نوجوان داڑھی مٹا رہا ہے یہ عورت بے پردہ جا رہی ہے نیکوکاروں کے چہروں میں خدا کا نور آتا ہے میرے اکاگرین میں اللہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر سینکڑوں کافی مسلمان ہو گئے خواجہ پیری جی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر نبے لاکھ بتوں کی پوجا کرنے والے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگے یہ چہرہ چھوٹے اور کذاب کا نہیں ہو سکتا میرے شیخ الحبیب حضرت مولانا زکریہ صاحب نفر اللہ ابر قدو کے چہرے کو دیکھ کر پلاٹ فارم کے کلرس نے اور ٹکٹ دینے والے بابو نے کہا یہ چھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا لاؤ ہاتھ پڑھاؤ تمہارے ہاتھ پر میں محمد کا کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے تیار ہوں اسمارٹ بننا ہے میرے آقا کے طریقے کو اپنا ہو میری مائیں اور بہنیں نوجوان بننا ہے ہلکے پیا دور کرنا ہے اپنے آپ کی صحت کو بنائے رکھنا ہے یہ یوگا یہ اپنے پیٹ کو مارنا یہ کریم لوشن کا استعمال نہیں نہیں میرے حبیب کا دیا ہوا وضو ہے میرے حبیب یتیم پیدا ہوئے یتیم جمال ہوئے یتیم دنیا سے رخصت ہوئے لیکن اس امت کو یتیم کر کے نہیں گئے استنجا کرنے کا طریقہ بتایا غسل کرنے کا طریقہ بتایا غلام محمد قادیانی کدا منور کہاں چہرے پر نورانی ہے گی بیگم چہرہ دیکھ کر کراہت کیا کرتی تھی ناک کے اندر روئی رکھا کرتی تھی یہ غلام محمد قادیانی جھوٹا نبی میرے نبی کے حسن کا مذاق کرنے والا میرے نبی کے چہرے کا مذاق کرنے والا کمینا ملون حرام زیادہ صرف اگر وہ نبوت کے دعوے پر اکتفا کرتا اگر وہ رسالت کے دعوے پر اکتفا کرتا تو شاید اس کے ساتھ کچھ نرمی کا گوشہ ہم اختیار کرتے نبی کے منہ مبارک کا نبی کے حسن کا نبی کے چال چلن کا نبی کے کلام کا نبی کے صحیح کا نبی کے جبرائیل کا ذرے ذرے کا مذاق اس نے کیا مدینہ منورہ کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہن کے اندر میرے اور آپ کے آقا اور مولا کائنات کے سردار سعید سعید بیٹھے ہوئے ہیں سیدنا ابو ابیرا رضی اللہ تعالیٰ صبح کے چبوترے سے آ کر آخا کی مجلس میں بیٹھ گئے کبھی آخا کے سینہ مبارک کو دیکھتے ہیں کبھی آسمان میں چودویں کے چاند جو اپنے شباب پر اور اپنے عروج پر اپنی جوانی پر کر رہا تھا فرماتے ہیں صحابی میں کبھی چاند کو دیکھ رہا تھا کبھی آقا کے چہرے اور سینے پر جو چادر تھی ہوا جس کو لے کر اڑتی تھی آپ کے سینے مبارک سے نکلنے والی شواؤں کو دیکھا کرتا تھا ابو ہریرا فرماتے ہیں چاند میں سیاہی نظر آئی میرے آقا کے چہرے میں ایس نظر نہیں آیا غلام احمد قادیانی کے پیروکار اور اس کے ماننے والے چھوٹی عمر خود اس کے بستر پر ہم مستری کرنے والی اس کی عورت نے کہا چہرہ اتنا قریب کہ دیکھ کر مجھے خوف آ جانا تھا اس نے میرے آقا کے چہرے کا مذاق اڑایا اور بدبو سیرت المہدی اس کے بیٹے نے اس کی موت کے بعد اس کی ہسٹری لکھی اور اس کی تاریخ کے اندر لکھا میرے ابا حضور اتنے بھولے بھالے تھے کبھی مہنوں ہو جاتے ابا حضور غسل ہی نہیں کرتے تھے پانی ہی نہیں لایا کرتے تھے کپڑے نہیں بدلا کرتے تھے کسی نبی کی یہ تعریف اور کسی ولی کی یہ تعریف آپ نے سنی اور جو جھوٹا نبی مہینوں تک غسل نہ کرے مہینوں تک کپڑے نہ بدلے کیا حالت ہوگی جسم سے نکلنے والی بدبو کی آنے والا ملک الموت اور ملک الموت کا نمائندہ فرشتہ بھی جب عذاب لے کر آیا ہوگا تو اللہ سے کہا ہوگا اے اللہ تیرا دیا ہوا عذاب کم ہے اور اس جھوٹے نبی سے نکلنے والی بدبو جہنم کی بدبو سے اتنا گندا تھا اس کے بالمقابل میرے آقا کے بارے میں سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں آقا کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اما عائشہ سے پوچھا اما جان میرے آقا میرے محبوب کہاں ہیں اما عائشہ ابھی عطا پتہ بتا رہی تھی ابھی ایڈریس بتا رہی تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں میرے مکمل پتہ بتانے سے پہلے ایڈریس کے بتانے سے پہلے میں نے ابو رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے آپا کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے اور میں دل دل میں سوچنے لگی ابو ہریرا کتنا بھولے قسم کا آدمی ہے کہ تو آقا کا پتہ معلوم کیے بغیر آقا کو تلاش کرنے نکل گیا کیا تو عالم الغیب ہے چلتے چلتے ایک باغ تھا اس باغ کی دیواری تھی باؤنڈری کی بات کی اس میں سوراخ تھا وہاں سے گھس کر حضرت سیدنا ابو اب رضی اللہ تعالیٰ آقا کا دیدار فرمایا اور آقا سے معانقہ کیا آقا سے چمٹ گئے جب آئے سیدنا ابو گا رضی اللہ تعالیٰ اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بیٹے ابو ہریرا تم نے میرے محبوب کا پتا کیسے لگا لیا میں نے تمہیں مکمل نہیں بتایا تھا یہ کون آس پاس پنڈال کی بات کر رہے تھے پنڈال کے آس پاس بات مت کرو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابو ہریرا بیٹے میرے پتا کے بتانے سے پہلے ایڈریس مکمل بتانے سے پہلے آپ نے پتا کیسے لگا لیا کہاں یہ بدسورت بد شکل کانا روی جن کی بیویاں جس کے شکل سے نفرت کیا کرتی تھی جن کی اولاد ناک کے اندر روئی رکھا کرتی تھی اور کہاں وہ میرا محبوب ابو ہریرا فرماتے ہیں گلیوں میں کوچوں میں آپ کی خوشبو کو فالو کرتے ہوئے سیچا کرتے ہوئے میں میں نے آقا کو پا دیا اس حرام زادے نے نبی کی خوشبو کا مذاق اڑایا نبی کے چہرے کا مذاق اڑایا نبی کے جبرائیل کا مذاق اڑایا کہتا تھا کہ میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور وہی لے کر آئے ہیں تو ایک مریض نے پوچھا کہ کون ہے تمہارے جبرائیل کیا نام ہے ان کا کیا پیغام لے کر آئے تو وہ کہنے لگا کہ میرے جبرائیل کا نام ٹائم ٹائم ہے عجیب و غریب قسم کا پگلا تھا بیوقوف تھا لگتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد دنیا بھر کے پاگل کتوں نے اسے کاٹ لیا ہو اس کو جانے کا مرض تھا اسے نامردی کی شکایت تھی اس کے ناک کے اندر ہمیشہ ریت بہا کرتی تھی اس کے ناک میں کان میں اور جو ہے آنکھ میں ہمیشہ میل جمع کرتا تھا تو چنانچہ اسے حکیموں نے کہا کہ تو اپنے پاجامے کے جیب کے اندر ہمیشہ مٹی کے ٹھیلے رکھا کر استنجا کرنے کے بعد تو مٹی کے ٹھیلے رکھ لیا کر اللہ تعالیٰ دین چھینتا ہے تو اللہ سب سے پہلے عقل کو چھین لیتا ہے یہ کیسی بدکار قوم ہے یہ کیسی بے حیا قوم ہے کہ نبی بھی ملا تو کون سا نبی ہمیشہ پیشاب کی برسات برسانے والا ناک سے ریت اور ہمیشہ گندگی اور غلازت کا مجموعہ جس کی اولاد دیکھ کر جس سے کراہت کرے جس کی بیوی دیکھ کر جس سے نفرت کرے جس نے نبی کے جبرائیل کا مزہ جس نے نبی کی نبوت کا مزہ جس نے نبی کے ختم نبوت کا مزہ اور جس نے نبی کے صحابہ کا مزہ جس نے نبی کے کلام کا مذاق اڑایا تو اس کو گڑ کھانے کا بہت شوق تھا گھر سے کوڑ کی جو تھیلیاں ہوتی تھی اس کو ایک جیب میں رکھ لیتا تھا اور پیشاب کے ڈھیلے ایک جیب میں رکھ لیا کرتا تھا اس کی سوانے لکھنے والوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر ہمارے جو ہے دلی نبی ہمارے رسول غلام محمد قادیانی اتنے بھولے بھالے تھے کہ وہ کوڑ کی تھیلیوں سے استنجا کرتے تھے کہ استنجا کی جگہ پر پیشاب کی جگہ پر گوڑ کی بھیلیاں رکھنے کے بعد الحمدللہ چونٹی کیا سلوک کرنی ہوگی چھوٹے موٹے کیڑے کیا سلوک کرتے ہوں گے کہتے ہیں اتنے بھولے بھالے تھے ہمارے دلی نبی گڑ کے بھیلیوں سے سجا کرتے تھے اور پیشاب کے ڈھیلے گڑ سمجھ کر کھا دیا کرتے تھے ایک نمبر کا پاگل ایک نمبر کا احمد اور ایک نمبر کا بے وقوف اللہ کی نبوت کا جو تمسکر کرے خدا کی توحید کا جو مذاق کرے قبر میں جانے کے بعد جو آزاد ہونا ہے ہو کر رہے گا محشر میں جو رسوائی ہونی ہے ہو کر رہے گی میرے سب کی سب کی کے مسلمانوں آج اگر غلام محمد خان کو گالی دی جاتی ہے بش کو گالی دی جاتی ہے ٹونی ولیر کو گالی دی جاتی ہے Advani B S P B J P کو گالی دی جاتی ہے مسلمان نوجوان کا سینا شان سے چوڑا ہو جاتا ہے میرے مسلمان بھائی آج تو دوسروں کی گالیاں سن کر اپنے آپ سے سکون اور راحت پانے والے کیا تو نہیں جانتا کہ رب کائنات نے کلام پاک کے اندر فرمایا ولا نوزی فنہ مینا لدا بل ادنا دون لدا بل اکبر کہ دنیا میں جو بھی میرے نبی کی نبوت کا مذاق اڑائے گا کس سے ادا کرے گا حدیثوں کا مذاق اڑائے گا وہ چاہے قادیانی ہو وہ چاہے اسرائیلی ہو وہ چاہے یہودی ہو وہ چاہے نصارہ ہو وہ چاہے جانوروں کے پیشاب کو پوتر سمجھ کر پینے والا ہو وہ چاہے بتوں کی پوجا کرنے والا ہو اللہ نے نام نہیں لیا مسلمان خبردار دون اکبر میری مائیں اور بہنیں خبردار اللہ کے عذاب کو یہ تمہاری بدعملی دعوت دے رہی ہے نماز کو چھوڑا روزے کو چھوڑا داڑھی مڈایا جھوٹ بولا رشوت لی سود لیا اور اللہ کی نافرمانی کی اپنے گھروں کو گانے بجانے سے آباد کیا ایک طرف ہم یہودیوں کو گالیاں دیں بدعا کریں ہم ایک طرف غلام احمد قادیانی کو گالیاں دیں اور دوسری طرف کیبل کلیکشن لے کر کلر ٹی وی لے کر ایل سی ڈی لے کر ماؤ بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر اور یہودی کتوں کو اپنے گھر کے اندر آنے دیں اور نسارا اور عیسائی اور قادیانیوں کے چینل کو اپنے گھر کے اندر دیکھیں مسلمانوں یہ منافقت چلنے والی نہیں یہ چال تمہاری چلنے والی نہیں خدا کے عذاب کا شکنجا کسے گا تمہارا باپ تمہیں نہیں بچا پائے گا میری ماں اور بہنوں تمہاری میں ستر ستر سال سے سونے والا شوہر اگر میرے رب کا عذاب آئے گا تمہیں بچا نہیں پائے گا خوش نہ ہو جانا کہ آج کا جلسہ خدا سے نظر ہو گیا آج کا جلسہ ٹونی ملے اور بش کو گالیاں دینے کے اندر سر ہو گیا میرے اللہ کا ہوگا میرے اللہ کی کتاب کی توہین ہوگی میرے نبی کی سنتوں کا مزاح کیا جائے گا رب کا عذاب وہ اندھا ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس قوم کے کس قبیلے کے لوگوں نے یہ جرم کیا ہے تمہیں اور ہمیں کیا معاف کرے گا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لفظ جگر آپ کے جگر کا گوشا آپ کے آنگوں کی ٹھنڈک اور جنتی عورتوں کی سردار انتقال ہوا میری مائیں اور بہنیں جب ان کو دفن کیا جانے لگا ایک صحابی کو نبی کی جوش آیا اور وہ پرجوش جو ہے انداز میں قبر کو خطاب کر کر کہنے لگے اے قبر کیا تو جانتی ہے یا میں اس کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے محبوب کا لفظ جگر ہے میرے محبوب کی نور نظر ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے آج کی کسی عورت کو جنتی عورتوں کی سردار کا لقب نہیں ملا آج کی کسی عورت کو اس سے پہلے جنت کا پروانہ نہیں ملا میری فاطمہ میری بہن میری آقا کی صاحب دادی لگتے نور نظر کو آج دنیا کے ہر ممبر سے خطیب یہ نارا بلند کیے بغیر اس کا خطبہ مکمل نہیں کرتا وہ جنتی فاطمہ کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ وہ ہے کہ جس پر جنتی ہو رہے کریں گی فاطمہ وہ ہے جس کے ساتھ کی چمک سے جنت کا سور سورج اور چاند مانگ پڑ جائے گا فاطمہ وہ ہے کہ جس کے جسم سے پھوٹ کر نکلنے والی محل سے جنت کی کوئی وہ مانگ پڑ جائے گی میری ماں میری بہن آج ٹوٹے پھوٹے سجدے لے کر آج ٹوٹی پھوٹی عبادتیں لے کر میرے بھائیوں آج ٹوٹے پھوٹے جو ہے تم جو ہے عبادتیں لے کر کس غرور کے اندر اور کس تکفر کے اندر کس دھوکے کے اندر تم مبتلا ہو یا یو ہر انسان ماں ہر رقم اللہ خلاقہ کا عدالت رب کریم سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں کر رکھا ہے تمہیں کون سے سجدوں نے کر دیا تمہیں کون سی عبادتوں نے کر دیا تمہیں کون سے جلسے اور جلوس جلوس نے امید دلا دیا حضرت عمر جن کے بارے میں آقا نے فرمایا لوکان آبادی نبی لکانا عمر اگر میرے پاس نبی ہوتا تو عمر ہوتا عمر زمین پر چلتا تھا عمر کا محل جنت کے اندر تیار ہو چکا تھا لوگوں کیا تم نہیں جانتے وہ عمر جو صحابہ میں دوسرے نمبر کا صحابی تھا وہ عمر کے زمین پر ارادہ کرتا تھا آسمان سے بہی نازل ہوتی تھی وہ عمر جسے آخا کر لے آئے سوا لاکھ صحابہ آخا کے مرید اور عمر آخا کا مراد آخا نے دعا کی اور دعا کے نتیجے میں آخا کو عمر ملا تھا ملک جب مسلح پر آپ نے جامع شہادت نوش کیا سکرات کی حالت ساری تم کو کس عبادت نے غرور میں مبتلا کر دیا تم کو کس ٹوپی اور امامے نے مسجد کی تعمیر نے چندے نے ستے نے خیرات نے دھوکے کے اندر ڈال رکھا ہے حضرت عمر نے حضرت عبداللہ رضی اللہ جو آپ کے صاحب دادے ہیں اور ان کو بلایا فرمایا کہ اے میرے بیٹے میری موت کے بعد میرے چہرے کو زمین کے نیچے کر دینا میرے گلی میں پٹا ڈال دینا اور کہنا دنیا والوں کو خطاب کر کر اور دنیا والوں کو بتا کر ویل اللہ کا یا عمر علم یق رب کا یہ نارا بلند کرنا عمر آج کے دن تجھے تیرے رب نے مغفرت کا پروانہ نہیں دیا تو آج کے دن تیری سلا بربادی ہے وہ عمر جس کا محل جنت میں نبی نے دیکھ لیا وہ عمر زمین میں ارادہ کرتا آسمان سے وہی آتی وہ عمر جس کی منشا کے مطابق کلام صاف کی سردیوں آئے تعیناتی ہوتی وہ فاطمہ جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نبی کے دل کا سرور اور نبی کے دل کی دھڑکن آقا سفر کرتے تو بیوی فاطمہ کے گھر میں جاتے آقا سفر کر ختم کرتے بیوی فاطمہ کے گھر میں آتے پھر ازواج متحرات کے پاس جاتے صحابی سے رہا نہ گیا خبر تو جانتی ہے جانتی ہے کون آ رہے ہیں کون سی ہستی کون سی ذات گرامی کو اللہ نے زبان دے دی افسوس تم صحابی ہو کر یہ بات کہہ رہے ہو اور یہ کلمہ زبان سے نکال رہے ہو تمہارے لیے سیوا نہیں دیتا کیا تم نہیں جانتے میں آنے والوں کے حسب و نصب کو نہیں دیکھتی آنے والوں کے خاندان کو نہیں دیکھتی قبیلے کو نہیں دیکھتی جس قبر نے فاطمہ کے باپ کی رعایت نہ کی ہو جس قبر نے فاطمہ کے خاندان اور قبیلے کی رعایت نہ کی ہو میری ماں آج توبہ کر لے میرا نوجوان آج توبہ کر لے کہ موت تک تیری زندگی سے آج گاڑی غائب نہیں ہوگی جان چلی جائے گی نماز نہیں چھوٹے گی سوکھ کھا کر ماں کا بلاکار نہیں کرے گا نوجوان یہ زندگی مقدر ہے موت ایک مرتبہ آنے والی ہے موت نہ وقت سے پہلے آئے گی نہ موت وقت کے بعد آئے گی ہمارا جنازہ ہمیں بلا رہا ہے ہمارا کفن ہمیں بلا رہا ہے ہماری خبر ہم یاد کریں نہ کریں ہمیں بلا رہی ہے میری بائیں یہ پر کٹانا یہ اکثر کی چولیاں پہننا یہ گندے لباس پہننا جلا دو آگ لگا دو اللہ کے راستے میں ان کو جو ہے خیرات کر دو ضرورت نہیں ہے میری ماں تیرے کلام کا پردہ ہے تیرے سوکھ کا پردہ ہے تیرے جسم سے نکلنے والے ناخن کا پردہ ہے تیری پرچھائی کا پردہ ہے میرے سکہا نے کتابوں کے اندر لکھا کہ اگر دو کھیتوں کے درمیان منڈیر پر تو جا رہی ہو درمیانی جو ہے کچھ زمین پر جا رہی ہو تیری پرچھائی کھیت پر پڑنے والے کھیت میں رہنے والے پانی پر پڑ رہی ہو میری ماں کہا تو شادی کے محفل میں رنڈی بننا کہاں بازاروں میں شاپنگ کے لیے جانا کہاں سلیما گھروں کے اندر دوسروں سے دھکے لگانا کہاں دوسروں کو گندے حصے میں کرنا کہاں تیری بیٹی کو تیری بیٹی کا لور دن رات گھنٹوں فون کرنا میرے فکا نے کہا کہ کھیت کے منڈیر پر تو جائے تو تیری پرچائی برسے گی اگر کھیت کے پانی میں پڑے تو میرے فکا نے کہا اس پرچائی کو دیکھنا غیر محنت کے لیے جائز نہیں ہے میرے تو کہا نے کہا تیری موت کے بعد غسل دیتے ہوئے تیرے ناخن کا ذرہ نکل جائے تو میرے کہا نے کہا کہ تیرے موت کے بعد تیرے جسم کے ناخن سے نکلا ہوا سرا محرم نہیں اٹھا سکتا کہاں شریعت اتنا پردہ دے رہی ہو اتنی حیا کی تعلیم دے رہی ہو اور آج وہ کہاں وہ حدیث پاک کا نمونہ روبا کے بہت ساری عورتیں کپڑا پہننے والی برقع کیا ہے ایک نیٹی ہے جس میں پاخانے کی جگہ کا نام جس میں سینے کی جگہ کا نام جس نے کمر کا نام برقع نام ڈال لیا چہرہ کھلا پاخانے کی جگہ کا مقام نظر آ رہا ہے سینے کا نام روڈ کا کتا دردی دیکھ کر بتا سکتا ہے یہ اتنے نمبر کی چولی پہن سکتی ہے یہ اتنے نمبر کی باڑی پہن سکتی ہے میری ماں یہ بات شریعت بالکل گوارا نہیں کرتی اجازت نہیں دیتی اور ایسا کرنے والی عورتوں کو میرے آقا نے فرمایا میراج کے اندر دیکھا دیکھ اگر تجھ میں ہمت ہے دیکھ اگر تجھ میں طاقت ہے دیکھ اگر تیری جوانی اس بات کو برداشت کر سکتی ہے میرے آقا نے فرمایا کہ ننگا کر کر اندر سینے کے اندر زنجیریں آپ کی جہنم کی ٹھوس کر الٹا لٹکا کر اللہ شرمگاہ سے گندے پانی کو نکلوائیں گے جہنمی لوگ تجھے دیکھ کر کہیں گے میں دنیا میں جو ہے اس عورت کو دادی اپنا کہہ کر پکارتا تھا آج اس کا مقام وہ ہو گیا کہ سینوں سے لٹکا کر شرمگاہ سے وہ گندا پانی نکلے گا کہ جہنمی لوگ کہیں گے مولا جہنم کا پیپ اور لہو پلا دے لیکن اس عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والے گندے پانی کی بدبو کو برداشت نہیں کر سکتے ہم یہاں پر سوچ رہے ہوں گے جو مار پڑ رہی ہے عورتوں کے یہ شوہر جو ہجڑے عورتوں کو ننگا کر رہے ہیں یہ باپ جو ہجڑے اپنی بیٹیوں کو اسکٹ پہلا رہے ہیں یہ بھائی جو اپنے بہن کو بے پردگی برداشت کر رہے ہیں یہ خامی جو اپنی عورت کے جو ہے کمر میں ہاتھ ڈال کر رنڈیوں کی طرح بازاروں کے اندر گھوم رہے ہیں یاد رکھو تمہیں بھی گناہ کرانے کا عذاب ملے گا تمہیں گناہ کرانے کا عذاب ملے گا انہیں گناہ کرنے کا عذاب ملے گا تم نہیں بچو گے یہ سمجھ لو کہ داڑھی مڈایا تھا میں اس سے پہلے میں داڑھی رکھ لوں گا تمہارے باپ نے کہا تھا کہ موت کب آئے گی کوئی نہیں بتا سکتا میرے رب نے کہا مین دون دابل اکبر گنہ گاروں کا اللہ معاف نہیں کرتے وہ مہلت دیتے ہیں اور جب مہلت ختم ہو جاتی ہے اللہ عذاب کے شکنجے کو کسنے لگتے ہیں اور عذاب کا شکنجا کسنے لگے لوگوں نہ تمہاری دولت کام آئے گی نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہارا اثر و رسوخ کام آئے گا خلیفہ واسف بلّہ ہمارے مسلمان خلیفوں کے اندر ایک روک دار ایک جلیل قدر خلیفہ تھا اس کی آنکھوں کا اس کی آنکھوں کا دبدبا اس کی آنکھوں کا ڈر پورے ملکوں میں پورے عالم میں مشہور تھا کوئی وزیر اور دنیا کا کوئی بادشاہ اس کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر آنکھ ملا کر بات نہیں کرتا جو ایک مرتبہ دیکھتا بے ہوش ہو جاتا تھا ستر ہزار پردوں کے بعد اس اس کا آتا تھا کے آرام کی جگہ تھی خلیفہ باسق ملنا انتقال ہو گیا اور وہ جو شاہانہ ابا تھا لباس تھا کسی نے اس کے چہرے پر ڈال دیا اور چلا گیا رات کی ڈیوٹی والا چلا گیا دن کی ڈیوٹی والے آئے ہمارے جہاں پناہ ہمارے بادشاہ اب تک آرام فرما رہے ہیں یہ کہہ کر چہرے سے جو ابا اٹھائی مرے ہوئے خلیفہ واسف باللہ کی آنکھ مرنے کے بعد انسان کی آنکھ کھلی رہتی ہے بعض میں آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے اس کھلی ہوئی مردہ انسان کی آنکھ کو دیکھ کر دو وزیر بے ہوش ہو گئے اتنا آنکھوں میں سب دبا تھا پھر اس کے اوپر اس چادر کو ڈال دیا گیا کچھ دیر کے بعد آئے تو دیکھا کہ جسم ہل نہیں رہا ہے شک ہوا کہ کہیں خا خلیفہ واسف بلا اس دنیا سے چلے نہ گئے ہو انتقال نہ ہو گیا ہو بڑی ہمت اور بڑی جرت کر کر جب چہرے پر سے کپڑا ہٹایا گیا تو سب سے پہلے دیکھنے والا آنکھ کو دیکھتا تھا جو آنکھ کو دیکھا ایک چوہا ناک کے اوپر بیٹھا ہوا تھا جس نے آنکھ دونوں آنکھوں کی پتلی کے پانی کو پی چکا تھا وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْعَبَّرِ دنیا میں ان آنکھوں پر ناز تھا ستر ہزار پردوں پر تھے وہ کون سی طاقت تھی وہ کون سی قوت تھی کہ خلیفہ اس بات کی بلّہ تک اس چوہے کو لے جا کر اللہ نے بتایا بلڈنگوں پر ناک کرنے والوں عورتوں کے حسن پر دمن کرنے والوں جائیداد اور پراپرٹیوں پر تکبر کرنے والوں یہ زیادہ دن نہیں چلے گا یہ زیادہ دن نہیں چلے گا وہ غربت وہ فخر و فاقہ وہ تندرستی و تاوانی جو آقا کے طریقے میں ہو ایسی ہزار بادشاہتوں سے افضل ہے کہ جن بادشاہتوں میں جن مالداریوں میں آقا کا طریقہ مٹ رہا ہو میرے آقا نے سیدنا فی الحال حقی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ فرمایا بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینا اذان ہو گئی نماز ہو گئی آقا نے فرمایا آقا سے صحابہ کرام نے پوچھا اے آقا کیا وجہ تھی کیا عام اوقات میں کعبے کی چھت پر جانے کو منع کرتے تھے آج صحیح بلال حقی رضی اللہ تعالیٰ سے کعبے کی چھت پر کھڑا کر آزان دلوائی ہاں، حضرت بلال کے پاس حزم تھا حضرت بلال کے پاس مان تھا حضرت بلال کے پاس دولت تھی حضرت بلال کے پاس کیا وہ خاندان اور وہ قبیلہ وہ حسب و نصب تھا کہ جس پر وہ شان جتایا سکتے تھے کیا حضرت بلال عرب کے رہنے والے تھے ظاہری دنیا میں جس چیز پر ادنا چیز پر فخر کیا جا سکتا ہے کون سی چیز سیدنا بلال حسین کے پاس تھی نہ حضور تھا نہ دولت تھی نہ مال تھا نہ امیر تھے نہ عرب کے رہنے والے تھے نہ تاجر تھے کچھ بھی نہیں تھے غلام تھے آقا نے فرمایا میں یہ حضرت بلال کو کانے کی چھت پر اس لیے کھڑا کر کر ادان دلوائی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ یہ جان لے کہ بلال کے قدموں کے نیچے کعبہ آئے گا اور رب نے بلال کا مقام کانے سے بھی اونچا کر دیا دولت کے پیچھے نہ جاؤ مال کے پیچھے نہ جاؤ جورو کی غلامی کا تو توڑ کر نکال دو اولاد کی غلامی کا جال تار تار کر دو میرے آقا میرے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلے کے اندر ڈال لو پھر دیکھو کہ اس جینے میں کیا مزہ آتا ہے پھر دیکھو اس زندگی میں لطف کیا آتا ہے پھر دیکھو ہماری زندگیوں کے اندر جنت کے مزے کیسے آتے ہیں حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمارے سیون لگے کپڑوں کو دیکھتا ہے ہمارے پھٹے پرانے بوریے کو دیکھتا ہے ہماری بوسیدہ جھوپڑی کو دیکھتا ہے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم وقت کے بادشاہوں کو پتا چل جائے کہ ان سیون لگے کپڑوں میں ان پھٹے پرانے بوریوں میں ان ٹوٹی پھوٹی مدرسے کی عمارتوں میں خانخواہوں کی عمارتوں میں رب رب کائنات نے جو سکون ہمیں دیا ہے اگر اس کا پتا وقت کے بادشاہوں کو لگ جائے گا تو وقت کے بادشاہ تلوار لے کر ہمارے خلاف جنگ کرنے آ جائیں گے لوگوں یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے یہ بلڈنگ ہے یہ کار یہ پارک یہ اسنیک کھانا یہ عیاشی کرنا یہ جو ہے فارین ملکوں کو جانا یہ و زینت کرنا بلا تو کس کام والد ہوں میرے رب نے کہا ان کا مال اور ان کی دنیا ان کی دنیا کی زیب و زینت اے مسلمان تجھے دھوکے میں نہ ڈالے یہ دھوکہ ہے آنکھوں کا دھوکہ ہے یہ بلڈنگیں ہے یہ مال یہ دولت دھوکا ہے بلا قبور حیات الحیات دنیا بلا یبوری غرور میرے بھائی آج ختم نبوت کے جلسے میں اعلان کر دے آج وعدہ کر لے کہ ختم نبوت کا میں محافظ کروں گا میں ختم نبوت کا تحفظ ختم نبوت کا سپاہی بنوں گا اب جو جیوں گا اسلام کے لیے جیوں گا باطل فرقوں کی سر بھی کے لیے جیوں گا یہ جینے میں مزہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ کیا ہے بھاگلپور کے اندر قادیانی بڑے بام عروج پر اپنی تحریک جلا رہے تھے اور ہر کسی مسلمان کو پکڑ پکڑ کر گمراہ کر رہے تھے ہمارے مسلمان ہیں ہر سکہ چل جاتا ہے کوئی ننگے شاہ آئے کوئی گدھے شاہ آئے کوئی عورت آئے کوئی مرد آئے کوئی بھی سکہ جو یہودیوں پر نہ چلتا ہو عیسائیوں پر نہ چلتا ہو کافروں پر نہ چلتا ہو مسلمانوں پر چل جائے گا ننگے شاہ گدھے شاہ گھوڑے شاہ کتے شاہ کوئی قوم کسی قبیلے میں نہیں ملیں گے بی جے پی کے لیے یہ شیڈول کاسٹ اور دلت طبقہ کسی نے پانچ سو روپے میں پچاس روپے میں اپنا آئی ڈی کارڈ دے کر اپنا ووٹ نہیں بیچا نہیں ملے گی مثال آپ کو نہیں ملے گی مسلمانوں میں مثال ہے کہ جس سے گجرات جیسا ماحول بنانے کی قسمیں کھائی جس نے بیس بیکری کے واقعے کو انجام دیا جس نے حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کر کر حمل کو اڑا کر پھر ڈول کے اندر چبو کر ماں کے سامنے اسے آگ کے اندر بھونا مسلمانوں میں ملیں گے کہ انہوں نے پچاس پچاس روپے میں اپنے ایمان کا سودا کیا اپنے اور کا سودا کیا اپنے ضمیر کا سودا کیا زندہ باد مردہ باد کہہ کر ایسی قوم اور ایسی فرقہ پر تنظیم کے پیچھے کوئی دلت کوئی چمار کوئی بھنگی میں تو نہیں دیکھا میں مسلمان بتاؤں گا پچاس روپے میں جس نے مان کا سودا کیا اپنے زمین کا سودا کیا غلام محمد خادیانی کامیاب ہوتا ہے انہی مسلمانوں میں کامیاب ہوتا ہے مسئلے میں کذاب انہی جو ہے مسلمانوں کے اندر ایک انگریزوں کا پیدا کردہ مجدد انہی مسلمانوں کے اندر دین سے دوری آقا کی سنتوں سے نفرت آج ہمیں تباہی کے دہانے پر لے جا چکی ہے ایک کتا ہمارے ایمان کو خرید سکتا ہے ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا ہمارے زمین کا سودا کر سکتا ہے بھاگل پور کی سرزمین کے اندر یہ قابل تحریک بام عروج پر گئی وہاں کے مٹھی بر علماء نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو اس کی سرکوبی کے لیے بلایا اس کتنی کو ختم کرنے کے لیے بلایا حضرت کو ختم نبوت کی تحریک سے بے پناہ لگاؤ تھا غلام محمد قادیانی خواب میں بھی حضرت کو اچھا بنا ہوا دیکھتا تھا دشمن سمجھا کرتا تھا جب گئے حضرت جمعہ کا دن تھا بہت بیمار تھے نڈال ہو گئی تھی طبیعت حضرت کی جمعہ کا عربی خطبے سے پہلے وہاں کے لوگوں نے خواہش کی حضرت دو چار جملے آپ کو عرض کریں ایک قطیر آپ کی چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آپ کے خطبے سے استفادے کے لیے آئے ہوئے آیا ہوا تھا جب حضرت نے سلاد کے بعد کہا یقیناً میری طبیعت ندال ہے میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ میں تقریر کر سکوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس وقت کی یہ محنت تحفظ ختم نبوت کی یہ تحریر ہو سکتا ہے مجھ جیسے گنہگار کے لیے آخرت کا سرمایہ بن جائے دو چار جملے حضرت نے کہے بات ختم کر دی حضرت کے شاگرد کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ حضرت نے یہ جو بات کہی ہے میں سیاہ کار ہوں اور آج کا عمل میرے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بن سکتا ہے میں نہیں سمجھتا حضرت نے وہ روشن کارنامہ انجام دیا وہ بخاری شریف کی خدمت کی وہ حدیث پاک کی خدمت کی کہ رہتی دنیا تک حضرت کی روشن کی بھی یہ شبہ روشن ہوگی اور ہزاروں گمراہوں اور لاکھوں بھٹکے ہوئے اس سے راہ راست پائیں گے حضرت آج بھی اور ان کی ہے ورنہ حضرت کی زندگی کا ہر کوشاں جو ہے سنت پر چل رہا ہے یہ بات کہہ رہے تھے اللہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مولانا ریحان صاحب ہزار بٹھا دیا فرمایا مولانا ریحان صاحب میری تعریف کے اندر مبالغہ کر رہے تھے بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے بڑوں کی بڑی شان ہوتی ہے اللہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب تک میرا فاطمہ ایمان پر نہ ہو میں آج کا دن ممبر رسول پر رب کائنات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ سے گلی میں چلنے والا کتا بہتر ہوگا کتنا ڈرتے تھے اپنے خاتمے کا یہ اللہ شاہ کشمیری رحمت اللہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی لگا دی قادیانیت کو مٹانے کے لیے نوجوانوں یہ سیاسی کتے تمہارے ایمان کو سو پچاس میں خریدیں گے زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے کہ تمہارا بھائی اگر پولیس میں گرفتار ہوگا ضمانت کی سبیلیں پیدا کریں گے لیکن جب دہشت گردی کا لیبل یہ قوم لگائے گی نہ کوئی ویاس کام آئے گی نہ پی کام آئے گا نہ پھیلا کام آئے گا نہ رسوخ کام آئے گا میرا رب بچانے پر آئے کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا اور میرے رب کے عذاب کے شکنجے میں گرفتار ہو جاؤ کوئی سیاسی کتا امریکہ کا خواب بھی تمہیں نہیں بچا سکتا ایک لنگڑا مچھر نمروز کی سلطنت اور نمروز کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا اللہ کا عذاب لنگڑے مچھر کی شکل میں آ جائے نمروز کا خواب بھی کچھ نہیں کر سکتا ایک سمندر کی موت عذاب کی شکل میں آ جائے تیراون کا باپ جس کی حکومت مصر کے ستر ہزار دنیا کے ستر ہزار شہروں پر تھی اور دنیا کا عجیب و غریب محل جس نے تعمیر کیا ہر محل آیا چاہتا ہے فاؤنڈیشن چاہتا ہے لیکن اس نے جو محل تعمیر کیا انہار تجریب انتہتی افلا ہم اس کا فاؤنڈیشن نہیں یہ پانی پر رکا ہوا ہے لیکن جب یہی پانی خدا کا قہر بن کر آیا عذاب بن کر آیا کیا یہ فرون نے نہیں کہا امن تو بھی رب و ہارون میں موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں میرے رب نے کہا آلان قبل اب ایمان لائے گا فرون ایمان لے کر آیا خدا کے عذاب کو دیکھ کر تمہیں بی جے پی کی حکومت کو دیکھ کر سدھرنے کا موقع نہیں ملا گجرات کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھالا دینے کا موقع نہیں ملا تمہیں کشمیر میں ہونے والے ظلم قسم کی کہانی جنوڑنے کے لیے نہ کافی ہے تمہیں فلسطین کی ساٹھ لاکھ افراد کی مسلمانوں کی جائے جنوڑنے کے لیے کیا چاہتے ہو تم کیا چاہتے ہو تمہارے سامنے تمہاری ماں کی آبرو لوٹی جائے کیا چاہتے ہو تمہارے ماں کے گود میں ان کے جگر گوشوں کے ٹکڑے کیے جائے کیا چاہتے ہو تمہارے گھر پر ڈائریکٹ امریکہ بمباری کرے انتظار کرتے ہو خدا کے عذاب کو بلاتے ہو یہی بلاوا بلایا تھا قوم شعیب جب حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا قوم شعیب میری قوم بہت ہو گیا مکاری تو کہا کہ یہ جو بادل آ رہا ہے یہ بادل برسا دو تو کہا فلما راؤ آرزم مستقبل آؤ دی کالو ہاضا آریزم ممبرونا تو کہنے یہ تو تم دعا کرو پیغمبر تم دعا کرو یہ بل ہوا مستا جل تم بھی نبی نے کہا لوگوں یہ خدا کا کار ہے تم مانگ رہے ہو داڑیاں کر خدا کے کار رکھو عورتوں کو رنڈی کر خدا کے عذاب کو چیلنج دیتے ہو میرے آقا نے فرمایا کہ جو سود کا لیوا دیوا کرتا ہے لین دین کرتا ہے وہ رب کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے چھوٹے گھر میں پانچ سو کی چٹھی اس سے بڑا پانچ ہزار کی اس سے بڑا پانچ لاکھ کی اس سے بڑا پچاس کون بٹا ہے تم کے گھر کیا چاہتے ہو تم آج فیصلہ کر کر اٹھو کہ تم اگر خدا کے باغی بننا چاہتے ہو لوگ کہتے ہیں صاحب گاڑی رکھے تو مسلمان کا نام خراب ہوتا ہے داڑھی رکھ کر جھوٹ نہیں بول سکتا تو داڑھی رکھ کر اگر تو جھوٹ نہیں بول سکتا تو داڑھی رکھ کر نبی کا غلام تو کیسے ہو سکتا ہے منڈا کر تو داڑھی منڈا کر ابو بکر کا نام کیسے رکھ سکتا ہے ہری کرشنا نام رکھ لے میرے رب کی کبریائی میں میرے رب کی ختم کوئی فرق آنے والا نہیں میرے آقا کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں جب تو اقرار کرتا ہے کہ داڑھی رکھ کر میں جو ہے گنا نہیں کر سکتا تو داڑھی رکھ کر ابو بکر کا نام کیوں رکھا ہوا ہے میری ماں میری بہن رنڈیوں کے کپڑے پہن کر کومیا زبیرا دلیلا میں کلسوم ام میں ہانی کیوں رکھی ہو تمہیں تو پتا کا نام ملا ہے تمہیں شبانہ کا نام ملا ہے تمہیں فلموں میں کام کرنے والی ہزاروں رنڈیاں گویوں کے نام ملے ہیں رکھ لو کس کے باپ نے تمہیں مجبور کیا ہے کس مفتی کو پوچھے بغیر تم نے لباس پہنا ہے اسی مفتی کو پوچھے بغیر اپنا نام بھی بدل لو اپنا دھرم بھی بدل لو مسلمانوں فیصلہ کر کر اٹھو میری ماں اور بہنوں فیصلہ کر کر اٹھو کہ آج کے بعد تم فلموں کو سیفٹی دینے والے فلموں میں کام کرنے والے حرام دادوں کے بنگلے تعمیر کرنے والے یا نبی کی خط نبوت کے ناموز کے لیے مر مٹنے والے علامہ انور شاہ کشمیری کی طرح بنو گے آج کی رات فیصلے کی رات وہ علامہ کنور انور شاہ کشمیری جس نے اپنی زندگی تحفظ ختم نبوت کے لیے لگا دی انتقال ہو گیا نقش بندیا صرف حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا قاری محمد صاحب رحمت اللہ علیہ یہ تین اکابرین اللہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے پاس گئے نقش بندیا کے جو اللہ والے امام تھے بزرگ تھے کافی دیر تک مراقبے کے اندر مشغول ہو گئے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی سے گفتگو کر رہے ہوں کسی سے سوال و جواب کر رہے ہوں نوجوانوں تم سیاسی کتوں کے سپاہی نہیں تم حکومت کے ایمانوں کے قادم نہیں میرے رب نے تمہیں کہا کن تم خیر امتی خیرنا تم دین کے سپاہی ہو تم تحفظ نبوت کے ختم نبوت کے سپاہی ہو تم ودھان سدھا کے نوکر نہیں ہو تم پارلیمنٹ کے چکر لگانے والے نہیں ہو تم عدالتوں اور تھانوں کے چکر لگانے والے نہیں ہو مسلمانوں دین مدیم کے سپاہی بن جاؤ دین حنیف کے سپاہی بن جاؤ محمد بن قاسم بن جاؤ پیپو سلطان شہید بن جاؤ خالد بن ولید کا نائب بن جاؤ عمر بن خطاب کی لاٹھی بن جاؤ ملا عمر اور حضرت اسامہ کا نمونہ بن جاؤ ڈرو نہیں بش نام لینا جرم ہے اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا کتا درشن گرد یہی ہے ملا عمر نام لینا ثواب کا کام ہے اسامہ کا نام لینا ثواب کا کام ہے انہوں نے ہماری ننگی بہنوں کو پردہ دیا انہوں نے بھوکوں کو کھانا دیا انہوں نے انصاف دیا انہوں نے عزل دیا یہ حرام دادے الٹ پلٹ کر رکھ دیے انصاف کو انہوں نے بے انصافی کا نام دے دیا اور قتل عام اور دہشت گردی کو انہوں نے انصاف کا نام دے دیا اور انصاف کو دہشت گردی کا ڈرو نہیں گلی گلی ملا عمر پیدا کرو گلی گلی اسامہ پیدا کرو گلی گلی طالبان پیدا کرو کہو کل ان و مماتی رب العالمین اے اللہ آج تک ہم سیاسی کتوں کے لیے دیا کرتے تھے کاؤنسلر کے آگے پیچھے مکھیوں کی طرح ملایا کرتے تھے امیروں کے ایمان کے مولا کتے بن کر چکر لگایا کرتے تھے مولا ہماری آنکھ میں پردہ پڑ چکا تھا ہمارے دل دماغ پر تو نے مہر لگا تھی آج تیری کتاب کی باتیں تیرے اولیاء کی باتیں سن کر آج دل و دباغ سے پردہ ہٹ چکا ہے قدم اللہ والا کلو بہم والا سمیم آج ٹوٹ چکا ہے یہ مہر ٹوٹ چکی ہے یہ مہر مولا ان سلاتی و نسخی و محیا و مماتی میرے بھائی بلال بن کر دے زندگی میں کیا مزے آئیں گے عمر بن کر دے زندگی میں کیا مزے آئیں گے آج تو خطاب کا بیٹا بن کر دے زندگی میں کیا لذتیں آئیں گی میری ماں غیر بن کر دے پتے بن کر دے فاطمہ بن کر دے میری ماں یہی تو بات تھی کہ وہ دنیا کا کالا کلوٹا وہ دنیا کا غریب وہ دنیا کا پردیسی میرے محبوب فرماتے ہیں میرا سفر سے واپسی کے بعد سوا لاکھ صحابہ میرے محبوب کے سامنے سے ان تمام صحابہ کو چھوڑ کر میرے محبوب نے کالے کلوٹے بلال کو بلایا پردیسی بلال کو بلایا غلام بلال کو بلایا اور جو ہے غریب بلال کو بلایا بس شکل ساحلی اعتبار سے بلال کو بلایا فرمایا کہ بلال کیا کام کرتے ہو تم دنیا میں کہ میراج میں جس سواری پر میں بیٹھا تھا اس کی نکیل پکڑ کر تم مجھ سے بھی آگے جا رہے یہ مقام ملے گا تمہیں یہ کتے سیاسی نہیں دیں گے پولیس نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے ملٹری قانون ہمارا پاس پیگا نہیں کر سکتا ہمیں نفع دینے پر آئے خدا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور خدا عذاب کا شکنجا کس لے کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی میری ماں اور بہنوں ایڑیا رگڑتے شوہر کے منہ میں ٹی اسپون سے ٹوٹ ڈالو گی میرے رب کی قسم ملک الموت کو کہے گا میرا رب ملک الموت خبردار دانے پر نام ختم ہو چکا ہے اب لیلا کا کتاب چھن چکا ہے میری محبوبہ کا کتاب چھن چکا ہے میری بیگم اور میری بیوی کا کتاب چھن چکا ہے خبردار اس پیس فون کا چمچے کا دودھ کا ایک قطرہ اس کے حلق کے نیچے اترنے نہ پائے میری ماں تو دیکھتی رہ جائے گی شوہر کے منہ میں دودھ ہوگا اور ملک الموت اس کی روح قبض کر کے چلا جائے گا دنیا کی کوئی طاقت نہ دانا پہنچا سکتی ہے نہ روزی پہنچا سکتی ہے نہ زندگی دے سکتی ہے نہ فوج دے سکتی ہے نہ عزت دے سکتی ہے نہ ذلت دے سکتی ہے ہمارے ایک بزرگ تہاڑ جیل کے اندر جس کو آج کی دنیا کہتی ہے دہشت گردی اور ہماری ڈکشنری میں جسے کہا جاتا ہے جی ہاں کوئی ڈر نہیں ڈاکٹر سینا پھاڑتا ہے ڈاکٹر دہشت گرد نہیں ہے ڈاکٹر پاس سرجری کرتا ہے ڈاکٹر دہشت گرد نہیں ہے ڈاکٹر کھوپڑی کو توڑ کر برین ٹیومر کو نکالتا ہے دہشت گردی نہیں ہے اسلام کے خلاف ابلنے والے لابے کو ختم کرنا اسلام اور قرآن کے خلاف کارٹون بنانے والوں کا خلاف کرنا میرے رب کی توہین کرنے والے میرے آقا کے کارٹون بنانے والوں کے خلاف آواز کسنا توپوں کے جواب میں اسپین گن کے جواب میں اے کے ففٹی سیون اور فورٹی سیون کے جواب میں کنکڑے ایک دہشت گردی نہیں اس کمینے ملون ملوم جھوٹے خدا نے غلط پاٹ پڑھایا ہے غلط سبق پڑھایا ہے ہم ناز کرتے ہیں ان کنکریوں پر ایک اللہ والے تھے تم سمجھتے ہو قید و بند میں رہتے ہیں رمضان کا مہینہ میں نام نہیں لوں گا وہ کون اللہ والے تھے رمضان کا مہینہ اللہ نے قید سے ان کو آزاد کرایا عجیب و غریب طریقے سے اللہ نے آزادی کا پروانہ دلایا دنیا کی تاریخ میں ہوائی جہاز کا جو ہائی ٹیک ہوتا ہے ninety nine percent point ninety nine ہوائی جہاز کا ہائی ٹیک ناکام ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اگر ایئرپورٹ پر اتارا جائے کمانڈوز اس کو گرفت میں لے لیتے ہیں اگر ہوائی جہاز کو جنگل میں لے جایا جائے مسافروں کے ساتھ یہ بھی جل کر مر جاتا ہے حیثیت ہاں، کامیاب نہیں ہوتا مرد مجاہدوں پر اور جن کی زندگی کا جینا مرنا اور جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اللہ کے لیے ہوتا ہے جن کی زندگی کا سفر و حضر جن کی زندگی کے سانسے کیسی اللہ کی مدد آتی ہے کہتے ہیں رمضان کا مہینہ بہار جیل کے اندر شہری افطاری پر مجھے تنگ کر دیا گیا تھا قید تنہائی کے اندر مجھے رکھ دیا گیا تھا ایک گھنٹ پانی افطار میں اور دو گھنٹ پانی مجھے شہری میں سوکھے روٹی کے ٹکڑے دیے جاتے تھے کہتے ہیں میں نے رو کر اللہ سے کہا اے اللہ یہاں تو کچھ لوگ چوری کر کے آئے ہیں کچھ لوگ اسمتوں پر ڈاکے ڈال کر آئے ہیں مولا یہاں کچھ زمین کے لیے آئے ہیں ہیں مولا کچھ جائیداد کے جھگڑوں میں آئے ہیں مولا تو جانتا ہے کہ تیرے دین کی نسبت سے آج میں یہ تنہائی کاٹ رہا ہوں مولا غیر سے تو انتظام کر دے کہتے ہیں غیر سے نکلنے کے بعد آپ بی بی لکھی اور اس کے اندر انہوں نے لکھا یہ جو شوبراج ہے جو آج کل نیپال کی جیل کے اندر ہے کہتے ہیں کہ شوبراج ہر رات مجھے ملاقات کرنے آتا تھا اس کے پاس ہر قسم کا فروٹ ہر قسم کا شربت ہر قسم کی مرکن قسم کی خدا میرے تیل کے اندر میری تنہائی کے خانے کے اندر رکھ کر چلا جاتا تھا میں شہری کیا کرتا تھا رب کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ مولا یہ حکومت یہ سلطنت یہ تہار جیل کا امیلا مجھے شہری افطاری میں میرے پیٹ کو مارنا چاہتا ہے اور تو مجرم کے ذریعے سے میری شہری افطاری کو آباد کرنا چاہتا ہے میرا رب آباد کرنا چاہے شوبراج کے ذریعے سے نعمتوں کو دے دے میرا رب محروم کرنا چاہے بلڈنگوں میں رکھ کر پابندی لگا دے یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ پھیکا کھاؤ کم کھاؤ ڈائٹنگ کرو پنما نہ ہو پتا نہ اب بابا کلی لی گئی حتائی پری ہو بیمار ہو تو احت نہ ہوں وقتا میرے بھائی اور بہت ہو گیا بہت ہو گیا دو روٹی والا کھانے والا تین روٹی کھاتا ہے بدہضمی ہو جاتی ہے فوڈ انفیکشن ہو جاتا ہے ایک بوتل جوس پینے والا بچہ بھاری بوٹل دودھ پی لیتا ہے اسے کھٹی ٹکانے آنے لگتی ہیں لوس موشن ہونے لگتا ہے یہ فرشتے تنگ آ چکے ہیں یہ زمین تنگ آ چکی ہے یہ آسمان ہمارے گناہوں سے تنگ آ چکا ہے بس کرو بس کرو گناہ کرنا بس کرو آؤ ثابت ہو آؤ اللہ کی طرف مکے کی طرف قرآن کی طرف آؤ اللہ کی نیکیوں کی طرف بس کرو بہت ہو گیا گناہ کی بھی حد ہوتی ہے سنیما دیکھنے کی حد ہوتی ہے بے پردگی کی حد ہوتی ہے ہوتی ہے اللہ دنیا میں دین کے لیے جینے والوں کے لیے صبرہ دکھاتے ہیں یہ نقش بندیہ امام یہ حضرت مولانا قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے پاس گئے اور جا کر دیکھا کہ یہ نقش بندی امام کافی دیر تک مراقبے کے اندر مشغول ہیں ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کے خدام نے کہا دیکھو تم ہی بات کر سکتے ہو حضرت مدنی سے اور حضرت مدنی پوچھے کہ کیا بات چیت کر رہے تھے کیا مراقبہ ہو رہا تھا ہمت نہیں ہو رہی تھی بڑے آدمیوں سے بات کرنے کی حضرت مولانا قاری صاحب رحمۃ اللہ سہن سہن سے دبے الفاظ میں حضرت افضل شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نبر اللہ عبر قدر سے پوچھا اور کہا کہ حضرت پوچھیے کہ یہ کس سے کیا بات کر رہے تھے امام نقصام جو اللہ والے تھے ان سے پوچھا وہ کہنے لگے میں سب سے پہلے آیا اللہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور فوراً کہا کہ تم لوگوں کا شکریہ کہ میرے حبیب امت کے یتیموں کے سر پر تم ہاتھ پھیر رہے ہو اور تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنا وقت جان مال لگا رہے ہو تمہارا شکریہ اب دنیا میں کوئی کارخانہ چلاتا ہے تو پوچھنے والا یہی سب سے پہلے سوال کر بیٹھتا ہے بتلائیے صاحب کارخانہ کیسا ہے شادی ہوئی سب سے پہلا سوال یہ بیگم صاحبہ کیسی شوہر کیسا کسی مکان میں گئے مکان کی کیفیت کسی علاقے میں گئے علاقے کی کیفیت کسی سفر میں گئے اب حضرت اللہ مانور کا کشمیری عالم برسک سے مسافر ہو چکے ہیں اور وہاں آپ کا سفر روا دوا ہے پوچھنے والا کیا پوچھے گا یہی نہ پوچھے گا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا قسم کھا لو قسم کھا لو میرے رب عزت و جلالت کی قسم کہ جب موت کے وقت ایڑیاں رگڑ رہے ہوں گے میری محبوبہ میری لیلا میری جان کہنے والی بیوی تمہیں کلمہ نہیں پڑھا پائے گی کام آئے گا یہ قدم نبوت کے لیے وقت لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے مرنا مٹنا آپ کے سنتوں کا سیدائی بننا عاشق بننا میرے رب کی قسم یہ کام آئے گا وہ نقص بندیا امام نے کہا میں نے اللہ مرشا کشمیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا مسکراتے چہرے سے اللہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ نجات کا معاملہ فرمایا امام نے پوچھا حضرت کیا ادا اللہ کو پسند آئی اللہ اللہ شاہ کشمیری رحمت علیہ فرمانے لگے اللہ کو نہ میری تحجد پسند آئی نہ میری نماز پسند آئی نہ میرے روزے کی طرف دیکھا نہ میری بخاری کی طرف دیکھا اور میں نے <clears throat> انوار الباری جو میں نے شرح لکھی بخاری کی نہ اللہ نے ان کے پیجوں اور صفحات کو پلٹ کر دیکھا اللہ نے کچھ نہیں دیکھا اللہ نے وہ لمحہ جو بھاگل پور کے اندر قادیانی قدم نبوت کو داغدار کرنے کے لیے اپنی قوتیں لگا رہے تھے اور اپنی بیماری کے باوجود میں اپنا وقت وہاں پر لگایا تھا وہ لمحے خدا کو پسند آ گئے اور اس کے بل بوتے پر اللہ نے مجھے مقصد کا پروانہ دے دیا اور اس کے بعد اللہ مانور کا کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ میرا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دو اللہ کے یہاں تحفظ ختم نبوت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے اس کے لیے جو جیتا ہے مرتا ہے خدا کی مددیں اور خدا کی نصرتیں اس کے ساتھ شامل حال ہوا کرتی ہیں حضرات صحابہ کرام کا مرنا حضرات صحابہ کرام کا جینا حضرات صحابہ اکرام کی خوشی حضرات صحابہ اکرام کا غم کس لیے تھا آقا کے چہرے کو دیکھتے جس کی ماں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے ہوتی اس ماں کے غم کو آقا کے چہرے کو دیکھ کر بلا جس کے بیٹے کا جنازہ نکلتا وہ آقا کے چہرے کو دیکھ کر اپنے غم کو بلا دیا کرتا تھا آقا کا چہرہ ایسا چہرہ آقا کی ذات گرامی ایسے ذات گرامی جو ہر غم کی دوا رکھتی ہے ہر مرض کا علاج رکھتی ہے اسی لیے اللہ نے آپ کے چاہنے والوں کو اللہ نے آپ کے ماننے والوں کو وہ انعام دیا بھائی ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں عمر کہہ کر خاموش ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ علیہ السلام رضی اللہ تعالان ابو بکر رضی اللہ تعالان عثمان رضی اللہ تعالان خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سمیہ رضی اللہ کیوں دنیا میں کوئی مقرر کسی مکتب فکر کا ماننے والا کہنے والا لکھنے والا کسی صحابی کا نام لکھے اور رضی اللہ نہ لکھے نہیں مل سکتا نہیں مل سکتا لوگوں خدا رسول کا واسطہ دے کر تمہیں اردو بات سمجھ میں آتی ہو تمہیں دین کی بات سمجھ میں آتی ہو تم اگر مسلمانوں کے رشتے سے پیدا ہوئے ہو دیکھو بات سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو سب سے پہلا کام یہ بے حیائی جو پیدا کر رہا ہمارے گھروں میں یہ ٹی وی ہے یہ ٹی وی یہ ٹی وی ہے یہ یہودی کینسر یہ عیسائی نسارا کا کینسر ہے اللہ کے لیے ختم کرو نیوز تمہیں دوسرے ذریعے سے مل جائے گی اور خبر پہ جانے کے بعد اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے بی بی سی اور اسٹار نیوز کیوں نہیں دیکھا اسکور معلوم ہو جائے گا جو ٹیم جیتنا ہے جیتے گی جو ٹیم ہارنا ہے ہارے گی تمہارے گھر میں کیبل کنیکشن لینے سب سے پہلے وعدہ کرو اس یہودی جنازے کو نکالو گے اس عیسائی جنازے کو نکالو گے اس نے ہماری ماں اور بہنوں سے شرم اور حیا کو رخصت کر کی حیا کو رخصت کر دیا ہے بڑوں چھوٹوں کی تمیز کو رخصت کر دیا ہے بدینی لانے کا ایک آلہ ہے جس کے بعد نہیں اس جہنم کا لکشن ہے سب سے پہلے اس کو طلاق مغلقہ دو اس کو اپنے گھر سے نکالو اپنے بچوں کو بچاؤ اپنی اولاد کو بچاؤ کیا انتر آ سکتا ہے تو آ جائے آدمی مرے گا لیکن ٹی وی کی بیماری لگے خبر میں بھی آساب جائے گا کیا انتر کے عذاب سے جان جائے گی لیکن ٹی وی کے عذاب سے ایمان جائے گا جینا مرنا اللہ کے لیے نبی کی سنتوں کے لیے آقا کے طریقوں کے لیے تو آقا انعام اللہ کیا انعام دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے سب چلے جائیں گے اللہ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں جانے والا بنا اللہ کی پکڑ میں آئے گا تو کوئی بچ نہیں پائے گا اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ جب آئی مار سے حضرت نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ نجات میرے رب کے قسم میرے جسم کے رونگے کھڑے ہو گیا اللہ یہ وقت ہمیں کب دیکھنے کو ملے گا اللہ نجات کا معاملہ فرمائے اللہ ہمارے عمل کو نہ دے ہمارے شکلوں کو نہ دے ہمارے سیرت و کردار کو نہ دے مولا رحم و کرم کا معاملہ فرما اللہ حاصل نہیں حساب اے اللہ اگر تو آقا کے سامنے ہمیں کل فراغ پر کٹا کر گرائے گا آقا کے سامنے ہمیں جہنم میں ڈالے گا مولا آقا کے سامنے یا مال کو ڈھالے ہاتھ سے دے گا مولا آقا کے سامنے ہمارے یا مال کو ہمارے ہاتھوں کو سینے کو چھپ کر پیٹ پیچھے سے دے گا مولا ہم تو جٹیل ہوں گے آقا کے دل کو بھی تکلیف ہوگی آقا کے دل کو ٹھیک پہنچے گی مولا ہمیں تکلیف ہو جائے آقا کو قیامت کے دن رسوائی سے بچا لے آخا کو شرم آئے گی جی مولا کہ جس امت کے لیے میں مرتا تھا ملتا تھا نمازوں کو قربان کیا آج یہ امت گناہوں کے دلدل کے اندر ڈوبی ہوئی ہے سوس کے اندر پھنسی ہوئی ہے مولا ہم توبہ کرتے ہیں توبہ تو نسوا کرتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ تو نے روزی کو مقدر کر دیا تو نے ہماری زندگی کو مقدر کر دیا نہ ہمارے کاروبار ہماری روزی کو بڑھا سکتے ہیں نہ ہمارا گھر بار ہماری روزی کو گھٹا سکتا ہے مولا حرام سے توبہ کرتے ہیں حلال میں جیئیں گے بھلے سے پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے بولا آج ہم کرتے ہیں جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے حور والوں کو ہور مل جائے گی عورتوں کو جو شوہر ملنے ہیں مل جائیں گے حضرت بی بی آسیہ کا نکاح آقا سے ہو جائے گا اور جہنم کے دروازے پر دا اینڈ کلوز ہو جائے گا دروازے پر سارا آخری لگ جائے گا اب کوئی آخری جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا نہیں کائنات جنتیوں سے پوچھیں گے اے جنتیوں کیا کسی قسم کی کوئی کمی ہے وفی ہاوا تشتہی انفس و تنز العیون جو نفس چاہے گا ملے گا یہ پیشاب کی پوٹلیوں پر کیوں گلا ہو رہا ہے یہ گندگی رکھنے والی خزانیوں کے پیٹ پر کیوں جان دے رہا ہے وہ بھی ہاما تشتہی انفس و تنز العیون فی انہاروں میں وائن غیر حاصل و انہاروں میں خمر لذت الشاعرین و انہاروں میں اصل مصفہ دودھ کی نہر شہد کی نہر کیا کمی ہے میرے رب کی جنت میں کیا کمی ہے میرے رب کی جنت میں کیوں اس جنت سے دور بھاگ رہا ہے کیوں خدا کے عذاب کو سینے سے لگانے کی تو بات کر رہا ہے آجا آجا میرے بھائی جنت کی طرف آ جا آجا میرے آقا کے طریقے پر آ جا آجا مکے کی زمین پر آ جا تو دور بھٹک کر امریکہ کے کتوں نے تجھے گمراہ کر دیا ہے ٹونی بلیر کے نے تجھے مکے مدینے سے تیرے رشتے کو چھوڑ دیا ہے میرے بھائی خدا کا قہر تیرے گھر کو جو ہے تیرے گھر کی تحریل تک پہنچ کر دستک دے رہا ہے کل اگر تو توبہ کرے بغیر اپنے گھر میں فجر کی نماز کو چھوڑ کر سوئے سوئے گا اور سنڈے کی صبح داڑھی اڑائے گا اتنی باتیں سن کر بھی تو یہ کام کرے گا ممکن ہے خدا کا قہر خدا کا ذات اپنے شکنجے میں تجھے لے سارے جنتی جب جنت میں چلے گئے ساروں کو ان کے نامات مل گئے ساروں کو ان کے مقامات مل گئے سب پوچھے کیا کمی ہے وہاں کیا کمی ہے پر جنتی سے کمی ہے ہم تو یہ ادنا جنتی کو آخری شیڈول کاسٹ دلت سب سے غریب جنتی کو اللہ تعالیٰ ستر ہزار ہرو سے نکل کروائے ستر ہزار ہرو سے تحجد گزار پنج وقت نمازی علماء کی خدمت اسے کیا دیں گے میرا رب کیا دے گا سب سے آخری درجے کا جنتی جسے جھوپڑی دیں گے وہ جھوپڑی سات زمین اور سات آسمانوں سے بڑی ایک ایک بارش کے لیے دنیا میں مرتا ہے آدمی نسل در نسل مقدمے لڑتا ہے میرا رب سب سے کم جنتی کو ستر ہزار ہوروں سے نکاح کرے گا وہ ہور جو سمندر میں اپنے سوکھ کا ایک ذرہ ڈال دے سات سمندر پانی میٹھا ہو جائے گا وہ ہور اپنے دوپٹے کی ایک جھلک سورج کے سامنے کر دے میرے رب کی طرف جلالت کی ختم سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی ستارے کہیں بھاگتے نہیں ان کا گھر نہیں ہوتا رات میں دکھائی دیتے دن میں کیوں نہیں اس لیے کہ دن میں سورج آ جاتا ہے تو جیسے سورج کے آنے سے ستارے چلے جاتے ہیں پھول کی روشنی سے اور اس کے دوپٹے کی جھلک سے سورج ڈال جائے گا اتنی عظیم اتنی حسین دلہن کو چھوڑ کر نوشا کہاں بات رہا ہے رنڈیوں کے پاس کتا سور کھانے والوں کے پاس اللہ پوچھے گا کیا کمی ہے نہیں یا اللہ کیا تصور سے زیادہ امید سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سارے جنتوں کو کہیں گے ایک پلیٹ فارم میں میدان میں جمع ہو جاؤ اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی اپنی ازواج کے ساتھ آ گئے اب اللہ تعالیٰ دیدار فرمائیں گے کہیں گے دیکھو کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں جنتیوں جنتی کہیں گے رب کائنات میرے اللہ آپ خوشخبری سنائے ہم منع کریں بتلائیے کیا خوشخبری ہے تو کہیں گے اللہ جنتیوں آج میں تم سے راضی ہو گیا اب اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا جنتی کہیں گے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اللہ جب اپنی رضا کا اعلان کریں گے اپنی خوش ندی کا اعلان کریں گے جنتی کہیں گے خدا کی رضا کا پروانہ ملا ایسے معلوم ہوا کہ جنت کی نعمتیں کیسی پڑ گئی وہ اللہ کی خوش ندی جو جنت میں سب سے آخری درجے کی نعمت ہے عمر کا نام آیا رضی اللہ عنہ اللہ نے موت سے پہلے نبی کی خدمت کرنے والے سنتوں پر مر مٹنے والوں کو جنت میں جو سب سے آخری نعمت اپنی رضا کا فرمانہ دیتا ہے اللہ نبی کے ماننے والے صحابہ کو موت سے پہلے دنیا لے دے دیا اور آقا نے فرمایا تم کہو گے وہ تو صحابہ کے لیے ملا رضی اللہ عنہ ہمارے بابا کو بھی ہمارے دادا کو نہیں بولتے چپل لے کر مار دی ایک نمبر کا سوت تھا اسے رضی اللہ عنہ بولتا کیا ہوتا لیکن خوشخبری آقا نے فرمایا صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ قابل تعجب ایمان کس کا ہے صحابہ کرام نے عرض کیا یار مطلب ہم لوگوں کا فخر واقع میں تندسی میں مشکلات میں کبھی طائف کبھی حمشہ کبھی شیب ابی طالب کبھی مکہ سے مدینے کا سفر کبھی بدر کبھی ہنین کبھی تبو فرمایا کہ تم لوگوں کا ایمان کیسے قابل تھا تم تو جبریل کے آنے جانے کو دیکھتے ہو قرآن کے اترنے کو دیکھتے ہو محمد نبی کو دیکھتے ہو شک خبر کے موجودے کو دیکھتے ہو درخت کے اکھڑ کر آ کر درود السلام کے پڑھنے کو دیکھتے ہو اور کھجور کا تنا بل بلا رہا ہے نبی کی جدائی میں اس کے بل بلانے کو سن رہے ہو شجر و حجر سلام کرتے ہیں دیکھ رہے ہو قابل تعجب ان لوگوں کا ایمان ہے جو آخر زمانے میں آئیں گے صحابہ تم میرے صحابہ ہو میرے بھائی ہیں اس لیے کہ انہوں نے مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لے کر آئے ایسے زمانے میں کہ انگریزوں کا پیدا کردہ نبی ایک طرف جھوٹا خدا ایک طرف دجال ایک طرف صحیح تو ٹیکنالوجی اور ایک طرف مال اور حکومت کی بہتاط زمین آسمان کے فتنے انہیں ستا رہے تھے لیکن ایسی پرخار وادی میں وہ مجھ پر ضرور پڑ رہے تھے وہ رب کی حمد و ثنا کر رہے تھے تمہارا ایمان کوئی قابل تعجب نہیں تو جب ان صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگا جنت کی آخری نعمت لگی اللہ کے نبی نے اس سے بڑھ کر نعمت اپنے بھائی ہونے کی آج کے اس نوجوان آج کے اس مسلمان کو دے دی جو اس پرفتن پرخار وادی کے اندر بھی آقا کے دامن کو تھامنے والا ہو جاتا اب دیکھیں کون خوش نصیب میں کلال ایسا جو آج کے بعد دنیا کے دامن کو چھوڑ کر آقا کے دامن کو تھامنے والا ہے کون تحفظ ختم نبوت میں کے لیے اپنے جان و مال کو لگا کر علامہ انور شاہ کشمیری کی طرح دنیا میں جو ہے نا پیغام نجات دینے والا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے لیے مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے آقا کے سنتوں کے لیے اپنی جان دینے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے ہماری زندگی کا اوڑھنا بھی سونا آقا کی سیرت تجبہ ہو جائے حضرات ایک خصوصی اعلان ہے وہ اعلان یہ ہے کہ ایک مسجد آپ وہ سن چکے ہیں پندرہ سو سال پہلے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قسم کی مسجد نبوی بنائی اور اس کے جو ایکٹیویٹیز ہیں یعنی ہاسپٹل مسافر خانہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ اور عورتوں نوجوانوں آج مسجدیں ہیں نماز سنجا خانہ بیت الخلا مسجد سے جو لگی ہوئی چیزیں آقا کے زمانے میں کی آج وہ سنت ہماری مسجدوں سے چھوٹ رہی ہے محض ایک سنت کا نمونہ قائم کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں جو مسجد بتائی گئی اس مسجد کو شکل دینے کے لیے ہارو ہڈی کنک پورا روڈ کے پاس الحمدللہ اور آپ کے ساتھ ایکڑ زمین جو کروڑوں روپے میں ہے بغیر پوچھوں کے اللہ ہے ہمیں دے رہی ہے اس زمین سے قریب ایک شراب خانے کا مالک اس نام سی میں گوڑا ہے وہ جالی کا آزاد بنا کر وہ وقت کا فرعون بن کر وہ اس سے آڈر تین ایکڑ زمین پر لے کر آیا ہے اب تقاضا یہ ہے کہ بقیہ جو زمین ہے سات ایکڑ میں تین ایکڑ چھوڑ کر جتنا جلد کام ہو سکے اور جتنا جلد مسجد کا ڈھانچہ ڈال سکے اور وہاں پر عمارتیں بنا سکے اس ضرورت ہے وہ نام چندے کی اپیل نہیں کرتے دعا کے بعد مختلف گوشوں میں ہمارے نوجوان چندے کے لیے کھڑے ہوں گے اس مسجد کی تعمیر کے لیے یہ مسجد عام مسجدوں کے طرح نہیں کوئی سو کروڑ پچاس کروڑ لا کر فکروں میں کر رہا ہو ریا کاری کر رہا ہو بالکل سادی مسجد اس میں لائٹ نہیں اس میں نہیں اس میں قالین نہیں جیسے آقا کے زمانے کی مسجد تھی تاکہ قرآن حدیث کی مسجد کا نمونہ اور مسجد کے ساتھ جو لگے ہوئے کام تھے عدالت کا کام شریف پنچایت کا کام اسلامی بیت المال کا کام یہ سارے کام شفا خانے کا کام ہم جو ہے اس کی وہ سنتیں اس مسجد سے لگا کر ایک نمونہ بنانا چاہتے ہیں دعا کریں اللہ اس جو ہے وقت کے فرون کو ناکام کام کرے اللہ مسجد کے تعمیری منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچائے زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں اور ہمارے ملک کے یہ بنگلور کی سرزمین میں ربیع الاول کے بعد اب تک میرے دسیوں بیانات ہو جانا چاہیے تھا الحمدللہ ایسا نہیں کہ ہم جو خالی جا رہے تھے بنگال میں کلکتہ میں بہار میں اڑیسہ میں مستقل ربی لیول سے لے کر اس ہفتے تک بلا نا اکا دکا جو ہے جو ہفتے آندرا میں یا ٹمکور میں یا الیاس نگر کا ایک ہفتہ باقاعدہ طور پر پہلا بیانات ہوا ہے یہ سارے بیانات جو دہشت گردی سے متعلق ہیں اور اصلاح معاشرہ کے تعلق سے اس کے اور سی جی ڈی بھی برائے فروخت سے جاتے ہوئے حاصل کرتے ہوئے جائیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے اور ہماری حاضری کو اللہ قبول فرمائے اور دنیا میں آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور بنا آمین واقعہ الحمد للہ رب اللہ